السلام علیکم کیا حال ہے میرا شریف السلام علیکم ابھی آپ کچھ رکھتے سکتے تھے نا وہاں پہلے آپ کو بیان جی ماشاء اللہ ابھی کیا حکم ہے ہمارے لیے مجھے کہا گیا تھا کہ بیٹھیں گے تو کچھ ڈسکشن ہوگی کچھ بات چیت ہوگی کچھ ریکارڈنگ ہوگی چلے چلتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو تو محاورہ ہے نا تیرے بولنے تو بولنے شروع ہو پہ چلتے ہیں ہاں جی تو وہ بتائیے گا نا کہ کیا کیسے کیا کیا ہماری تو سات آٹھ سال ہو گئے مدنی چینل کھلے ہوئے ابھی تک تو وداؤٹ آؤٹ چل رہے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ آپ کو تو محاورہ نہیں کیونکہ اصل وہ ہماری لائن ہی یہی ہے پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے دعوت اسلامی کے حوالے سے بیانات وغیرہ جو بھی کچھ پہلے آڈینس کو سنانے کے لیے منہ کے سامنے مائک رکھ دیا جاتا تھا اب گھروں تک پہنچانے کے لیے چہرے کے سامنے کیمرہ رکھ دیا جاتا اب ماشاء اللہ اتنے ملک دیکھ رہے ہیں مدنی چینل ہم نے تو ایک دور دیکھا کہ تصویر بھی کہتے تھے مولانا بری چیز اب خود تصویریں ہیں فوٹو گرافی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یعنی کہا جاتا ہے کہا جاتا تھا نہیں کہا جاتا ہے فوٹوگرافی کے بارے میں اب بھی یہی ہے لیکن جو تحقیق ہے مووی فوٹو گرافی نہیں ہے جس کو آپ فوٹو گرافی کہتے ہیں مووی فوٹو گرافی نہیں ہے مووی کو جو تحقیق ہے علماء کی یا جو ایک سائنٹیفک تحقیق ہے اس میں یہ پروف کیا گیا جو کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ ایک عکس ہے جیسے آئینے کے سامنے ہم آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اس طرح یہ ایک عکس ہے جو فوٹوگرافی ہے امیجز جس کو کہتے ہیں آپ اس کے اور اس کے حکم میں فرق ہے جی آپ میں پھر آپ کی یہی موضوع چل رہا ہے یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں جی میں لگاری صاحب جو فرما رہے ہیں تصویر کی جو بات کی جا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہے جی۔ ہم اس کو منع جی۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے جی۔ لیکن مجھے آج چار دن ہو گئے ہیں یہاں میں آیا ہوں یعنی جس دن سے میں چلا بدھ والے دن سے چلا ہو رہا آج یہاں ماشاء اللہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے بہت کچھ حاصل کیا ہے کچھ ذہنی اور دل کی جنگ بھی ہو رہی ہے کہ یہ صحیح ہے ہم سب رات سے کچھ ایسا دیکھتے آئے کچھ ایسی چیزیں بھی آئیں جس میں تھوڑا سا ذہن اختلاف کر رہا ہے اور دل اس کو مانتا ہے کسی چیز کو دل اختلاف کر رہا ہے اور ذہن مان رہا ہے میں جب اسٹیشن پہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ چلا تو میں ظاہر ہے ٹوپی لی ہوئی ہے رومال لیا ہوا ہے میں آرٹسٹ ہوں لوگوں میں مجھے لوگوں نے پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے یا کسی چیز میں دیکھا ہے تو وہاں وہ کچھ تو میں سمجھا کہ میں نے کہا یار یہ ایک پبلسٹی ہے جو میں اپنے اس گیٹ اپ کی نہیں کروانا چاہتا کہ ٹھیک ہے اس کو پردے میں مجھے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے کہ سرفراز آج وکی آج ایسے ہیں پھر تصویر کا کھینچنا بہت سارے میں نے مرکز میں دیکھا سیلفیز بنا رہے ہیں پورا پوز لے رہے ہیں جی فوٹو کھینچ رہے ہیں میں مکہ شریف گیا مدینہ پاک گیا میں نے الحمد للہ سات سے آٹھ مرے کیے ہیں اور حج اکبری کیا ہوا ہے میں نے وہاں بھی لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے سیلفیز بنا رہے ہیں ہجرت سب کے ساتھ لگ رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں پھر اس کو فیس بک پہ چھوڑتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں پھر اس کو فیس بک پہ چھوڑتے ہیں واٹ از دس کہ بھی یہ پبلسٹی عبادات میں کیوں ہے میں اس پہ اگری نہیں ہو رہا اس بات پہ مجھے بھی وہاں لوگوں نے کہا ذرا میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے میں اللہ کو اپنی توبہ کے لیے آیا ہوں اللہ کو منانے آیا ہوں یا میں سیلفیاں بنانے تھوڑا آیا ہوں یا میری سیلفیاں کھینچ کھینچ کے ٹھیک ہے میں آرٹسٹ ہوں آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں ایک یعنی میرا ذہن ہی نہیں اس بات کو مان رہا میرے مشق کا میرے ساتھ تھے لاسٹ امرا میں نے کیا خاندانی چشت سے میں مرید ہوں بابا فرید شکر گنج چشتیا صابری سلسلہ ہے میرا ویری فرسٹ ٹائم میں یہاں پر آیا ہوں وہ بھی انیس بھائی وغیرہ یہ ماشاء اللہ سے خوبصورت چیز ہے جہاں آپ کو دین کی بات ملتی ہے اللہ کی بات ملتی ہے اچھی کوئی بات ملتی ہے تو اس کو آپ کو کنفیوژن یہ ہے کہ اگر ایسا کیوں ہے اگر آپ غلط ہے تو پھر ایسا کیوں کیمرے میں کیوں ہے پھر ہاں، کیوں سمپل کا کوشچن یہ آن ٹی وی جو ہے نا یہ بات کیجیے گا ہاں جی ہاں جی ہاں، صاحب بات کر گا ریکارڈنگ ہاں، نہیں ابھی نہیں ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ریکارڈنگ میرے آتے ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے پردے میں کچھ نہیں ہے اچھا وہ دراصل ہم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے <laughs> کیوں کہنا پڑتا ہے اندر سے <laughs> مدینہ گلوا کر آیا ہوں گلوا کر آیا ہوں تو نو پرابلم پھر اس میں ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیمرے مین ہمیں کہہ رہا تھا ذرا پروفائل ہو رہی ہے آپ کی آپ یہ سب کچھ لے کر یہ سب کچھ لے کر بیٹے اور میں اندر کہہ کر آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اب ریکارڈنگ شروع رکھنا اس کو جو ہوگی نا ہم ریکارڈ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں بتا دیجیے سچائی والی بات کوئی ایشو نہیں میں اب آپ کو چاہتا ہوں کہ بلڈ ناپاک ہے خون ناپاک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب تک خون بدن کے اندر ہے وضو باقی ہے بلڈ بدن سے نکلا وضو گیا پیٹ میں ہوا موجود ہے جب تک وہ ہوا پیٹ کے اندر ہے وضو باقی ہے وضو باقی ہے جیسے ہوا خارج ہوئے وضو گیا نجاست پیٹ کے اندر ہے وضو باقی ہے جیسے نجاست نکالی وضو گیا جب تک یہ امیج موبائل کے اندر ہے درست ہے جس دن اس کا پرنٹ نکالا ناجائز ہو گیا جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں بات کلک نہیں ہو رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ سمپل سی بات ہے کہ آپ کی اپنی پچاس سال کی ایک پروفیشن لائف ہے ٹھیک ہے میں بھی میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں میں آٹھ سال سے میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اوکے وہ آپ پچاس سال سے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ہم دونوں میڈیا جی، نے جی۔ مگر ہم دونوں کی لائن الگ ہے بالکل بالکل ہم دونوں کی لائن الگ ہے جب میں آپ کی لائن میں آ کر آپ سے چار سوال کروں گا اور آپ مجھے کہیں گے نہیں عمران یہ جی، یوں نہیں یوں میں کہوں یا لگاری صاحب میری سمجھ میں نہیں آیا نہیں آیا تو مجھے لگاری صاحب بڑے لوجیکل جواب دیں گے کہ عمران آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ جو چیز میں نے پچاس سال یا چالیس سال میں سیکھی ہے اور بڑی ڈیپ میں جا کر سیکھی ہے وہ آپ کو دو چار سال میں نظر نہیں آئے گی تھوڑا وقت گزارے تو یہ ساری چیزیں یہ مسائل یہ جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں ہم سویچر کے ساتھ بعدوں کا بیٹھے ہوتے ہیں تو سویچر کو کہتے ہیں کہ یار یہ لے لو تو سویچر کو چونکہ دس دس سال بیس بیس سال کا تجربہ ہے کہتا کہتے یہ نہیں لے سکتے بھائی کیوں نہیں لے سکتے پھر ہم کو سمجھا دے اس لیے نہیں لے سکتے اس کے بیک اپ پہ یہ اس کا یہ ہے یہ یوں آ جائے گا یوں آ جائے گا یہ ڈالو because he have experience experience بالکل ٹھیک ہے تو اب ہم کہیں گے نہیں مجھے تو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ بات بھی درست سمجھ میں نہیں آئی مگر سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ ڈفرینس موجود ہیں فاصلہ موجود ہے آپ کو ہم کو شرعی یہ احکام اگر سمجھنے جو میں بیان کر رہا ہوں جی ہمیں ایٹ لیسٹ چند سال تو گزارنے پڑیں گے نا کہ یہ چیز جیونی اس وجہ سے یہ کہی گئی ہے ہم کل مووی کا منع کر رہے تھے تصویر کا تو کل بھی منع کرتے آج بھی منع ہے آپ اسے یہ ضرور سوال کر سکتے ہیں عمران تم کل تصویر کا مووی کا بھی تو منع کرتے تھے آج آپ لوگ مووی کیوں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ کو پتا کہ علماء کرام کی الگ الگ تحقیق ہیں اب جب تحقیق ان کی ہمارے سامنے آئی کہ جنہوں نے مووی کے جواز پر فتوا دیا ہے کہ ٹھیک ہے مووی جائز ہے اور اس کے جواز ہونے کی یہ صورتیں ہیں تو جب وہ چیز سمجھ میں آئی تو ہم نے مووی کو اپنے لیے اختیار کر لیا اور مووی کو ہم نے تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا کہ اس وقت ذرائع ابلاغ کے ذریعے تبلیغ کا کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ لوہا لوہے سے کٹے گا اب جو ہماری جو انٹینشن ہے وہ میں آپ کے سامنے بالکل ڈکلیئر کر دیتا ہوں جیسا بھی میں نے کہا کہ ہم تو آن ریکارڈنگ ہے ٹھیک ہے نا بالکل سمپل سی بات ہے کہ لوگ میڈیا کے میسج کو قبول کر رہے ہیں میڈیا پر جو دکھایا جا رہا ہے لوگ لے رہے ہیں اب میڈیا پر غم ہو تو شراب پی جاؤ خوشی ہو تو شراب پی لو ماں مر گئی تو شراب پی لو باپ مر گیا تو شراب پی لو بیٹا پیدا ہوا تو شراب پی لو شادی ہو گئی تو شراب پی لو طلاق ہو گئی تبھی شراب پی لو <laughs> وہ ہر صورت میں وہ شراب ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ایک میسج جا رہا ہے قوم کی طرف تو ڈیفینیٹلی کہ اب لوگ ویژلائز میڈیا ٹی وی اس کے ذریعے ہمارے دیکھیں ایز اے مسلم آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے جی جی جی کہ میڈیا کے ذریعے ایز اے مسلمان قوم کے اخلاق اقدار اور کردار یہ تباہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو میرا خیال ہے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا جی جی اس میں جس نے حصہ ملایا وہ خود اپنے لیے غور کرے کہ میں نے کیا حصہ ملایا اب لوہا لوہے سے کٹے گا بالکل اب اس قوم کو میڈیا کے فتنے اور میڈیا کے فساد سے بچانے کے لیے لازمی کا میڈیا کے ذریعے آ گیا ہے مگر اس کے لیے آپ کو ذریعہ جائز استعمال کرنا پڑے گا اگر میڈیا عورت کو دکھا کر لوگوں کو خراب کر رہی ہے تو میں عورت کو دکھا کر لوگوں کو صحیح نہیں کر سکتا بالکل ہم عورت کو نہیں لا رہے میڈیا اگر میوزک کے ذریعے قوم کو برباد کر رہا ہے تو میں میوزک کے ذریعے قوم کو صحیح نہیں کر سکتا اچھا پھر اس مدنی چینل پر ہم عام مسلمان کے اعتماد بحال ہو مزید ہم نے ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دی ہم نے اس کو خالی سطح دینی اور مذہبی رکھا کہ بالکل دینی اور مذہبی رہے تاکہ لوگ اس کو اپنا چندہ دیں مجھے پتا ہے کہ اتنا آپ ہی سمجھتے اتنا بڑا میڈیا بگر کمرشل کے کیسے چل سکتا ہے لیکن ہمارا مدنی چینل وداؤٹ کمرشل چل رہا ہے نا کیونکہ لوگ اپنا چندہ دے رہے ہیں چندہ کیوں دے رہے ہیں اپنے گھر پر انٹرٹینمنٹ لینے کے لیے نہیں چندہ دے رہے ہیں تاکہ ہم دین سیکھیں دین اور ہمیں ان کے چندے کو استعمال ہی اسی طرح کرنے کا ہم دین پہنچائیں اچھا اس بھی ہم بات کر رہے ہیں گھر بیٹھے ایک تربیت ہو جائے ہو رہی ہے ہو رہی ہے اس کا بھی ہم انتظار نہیں کریں گے میرا یو کے جانا ہوتا ہے میں یورپ جاتا ہوں میں افریقہ جاتا ہوں میں پارس کے یہاں گیا ہوں بنگلہ دیش گیا ہوں میں انڈیا گیا ہوں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں مجھے جانا وہ ملا دعوت اسلامی کے حوالے سے دیکھیں یہ اس کو میڈیا کا امپیکٹ ہے انہوں نے ٹی وی پر دیکھا جھومتا ہوا تو اس نے وہ جھومنے کی نقل کی شراب کی طرح اس سے ٹی وی پہ دیکھا کہ ناک پڑھتے پڑھتے بھی لوگ جھومتے ہیں وہ ناک سنتے سنتے جھومنے لگ گیا تو جیسا آپ دیں گے ویسا لوگ لیں گے یہ تو بات ہم نے بھی سمجھ لی ہے کہ لوگوں کو دینے آنا چاہیے آپ کو کہتے نا کہ بیچنے والا ہونا چاہیے یہاں مٹی بھی بکتی ہے یہی مووی جس جی۔ میں تو سامنے بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں جی، جی۔ اگر اسی کیمرے سے آپ کو ناجائز منظر کو کیپچر کریں گے تو وہ فیل ہی ناجائز ہے نا تو یہ ناجائز ہو جائے گا اگر اسی کیمرے سے اگر آپ کو جائز چیز کو کیپچر کر رہے ہیں تو جائز ہو جائے گا اچھا عمران بھائی آپ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی باتیں ہمیں مل رہی ہیں میں لگاری صاحب تصویر کو میری ایک کہ میں اپنی عقل کے مطابق جس چیز کو دیکھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں کسی اور کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اصل نام چشتی کے سلسلے کے ساتھ رہے <laughs> میں دو کوشچن ہے ہاں۔ آگے ایک بات کہ میرے میرا میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کے دل میں کوئی اور تصویر نہیں ہونی چاہیے یہ اس تصویر کی دنیا داری کے اندر رہنے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا تو تصویر لگانی ہی لگانی ہے اس کا پرنٹ نکل آیا بیٹا دل میں بال نکل آئے گا دل کے اندر جانا پڑے گا میں کہتا ہوں سوائے اللہ کے آپ کے دیکھتے ہیں جس کو آپ محسوس کرتے ہیں جو آپ کے اندر بیٹھا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے جو یہ بول رہا ہے اگر وہ نہیں ہوگا اندر تو کچھ نہیں بول پاتے آپ وہ تو آپ گئے آپ جان میری ہوگی بات وہ تو آپ آ ہے نا بات اللہ تبارک یہ مکان اور جسمانیت سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی محبت میرے اندر ہے ٹھیک ہے اور مطلب یہ ہوتی ہے چیزیں اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہ ذرا میں شبت دیکھ سکتا ہوں آپ کو میں کر رہا ہوں اس کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈا ہے ٹھنڈا کیونکہ یہ اندر ٹھنڈا ہے آپ کو باہر کیا لگا ٹھنڈا جیسا اندر ہے نا ویسا باہر جی۔ ہے خوبصورت یہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کچھ اور میرے باہر کچھ اور بندہ وہی اچھا جس کا جو اندر ہے نا وہی باہر ہو یہ اندر باہر اگر پیالی گرم چائے گرم ہوگی اندر میں تو پیالی بھی گرم ہوگی تو بزرگوں نے یہی فرمایا کہ جیسے ایک شخص کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ملازہ فرمایا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے جسم سے کے حصے سے کھیل رہا تھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے میں بھی خوشی ہوتا تو جو ہمارے یہاں یہ جو یہ تو عورتیں بھی اس طرح کا فلسفہ جھاڑتی ہیں جو پردے اب پردہ کرنا تو ہے نہیں میری برا مت مانیے گا نہیں آپ کی بچوں کو مطلب پردہ ان کو کرنا نہیں ہے جی جی اب ان کو پردے کا سمجھا تو پھر کہتی ہے کہ جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تیرے دل پر پردہ آئے گا تو کارڈیولوجس کے پاس جانا پڑے گا تو بچے کی تھوڑی دل پر پردہ آئے گا تو وہ تو پردہ جو اسلام اور دین کا احکام ہے قرآن اور حدیث کا واضح فرمان ہے کہ پردہ کرنا ہے تو یہ تو جو پردے کی فرضیت ہی کا انکار کر دے گی جو فرضیت قرآن سے ثابت ہے تو وہ تو مسلمان ہی کب رہے گی ایسا عجیب حال ہے ماحول اتنا مطلب کہ وہ ہو چکا ہے میں فلائٹ میں صرف عورت کے لیے ہے یا مرد کے لیے بھی ہے مرد کے لیے دیکھیں عورت ہی پردہ کرے گی مرد نے یہ کرنا ہے کہ مرد نے اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنی ہے اور بے پردہ عورت کے آگے مرد کو آنا نہیں ہے اور مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ عورت کو اجنبی عورت کو مرد نہیں دیکھ سکتا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا جس کو الاؤ نہیں ہے الاؤ جس جس کو ہے وہ جیسے گواہ ہے اس طرح کے اور ہوتے ہیں یعنی ایسا ماحول میں آپ کو ایک ماحول بیان کرتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا صدیوں پرانا واقعہ ہے ایک عورت نے قاضی اس وقت عدالت ہوتی تھی آج کورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت عدالت میں قاضی صاحب کے پاس ایک عورت نے اپنے شوہر کے لیے ماہر کا مقدمہ دائر کر دیا قاضی صاحب نے عدالت قائم کی عورت عدالت میں پیش ہوئی عورت کو قاضی صاحب نے کہا کہ تیرے سے نکاح ہوا ماہر کا مسئلہ تو گواہ پیش کر عورت نے گواہ پیش کیا ان کی گواہی میں میرا نکاح ہوا ہے تو گواہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کو دیکھیں گے تو پچے آنے گے عورت تو نکاح کی ہوئی تھی پردے والی تھی اب جیسے ہی وہ عورت نے کے سامنے جو گواہ ہے تو گواہ نے کہا کہ پردہ نکاب کھولے چہرہ دیکھے تو کہ ہم نے اسی کی گواہی دی تھی اب وہ عورت کا ہاتھ کہاں پر آتا بھری عدالت میں وہ اپنا چہرہ کیسے کھولے وہ جی۔ پردے والی عورت تھی اب جیسے اس کا ہاتھ کہاں پر تھا اس کا شور بیٹھا ہوا تھا جو بطور ملزم آیا تھا شور نے دیکھا کہ میری بیوی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہونا نہیں چاہ رہی وہ قاضی صاحب کے یہاں کھڑا ہوا شور کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں اپنی بیوی کے جو مقدموں اس کے حق میں دست بدار ہوتا ہوں جو میری بیوی مجھ سے چاہتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں میری بیوی چاہتی نہیں ہے کہ یہ بے پردہ ہو میں اسے بے پردہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ میں نے اپنا میں اپنا وہ مطلب میں کیس ہار گیا سبحان بیوی نے دیکھا کہ اللہ میرا شور ایسا غیرت مند ہے کہ یہ مجھے بے پردہ دیکھنا نہیں چاہتا اسے قاضی صاحب کا قاضی صاحب میں نے اپنا مار ہی معاف کر دیا میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ واقعی عورتیں پردہ کرتی تھیں آج عورت پردہ نہیں کرتی اور آپ نے شاید اچھا یہ عورت کی بے پردگی کو بھی ایک شاعر نے آپ نے سنا ہوگا اکبر الہ آبادی کا شعر ہے بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیبیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا بدقسمتی کے ساتھ ہمارا میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو کچھ ہوا یہ سب آپ جانتے ہیں اچھا دوسری بات میں آپ سے یاد کروں کیونکہ اب آپ لوگ کسی نہ ایک طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کا ایک اپنی فیلڈ ہے بدقسمتی اور اللہ کرے کہ یہ بدقسمتی ہماری جلد ختم ہو جائے اور ہمیں آج رات ہی توبہ کی توفیق نصیب ہو جیسا میرے سنت نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے اور اپنی ایک درد ایک کوہن آپ تک اس امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے فیلنگس کو جو عمران صاحب کے یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں نا ہم فیلڈ میں یہ ذکر بھی نہیں کر سکتے ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں ہی غلط کیونکہ اتنی اپوزیشن ہے اس میں ہمارے پروگرامز دیکھیں سارے چینلز جو ہیں تقریباً صبح ناشتے میں آپ کو خاتون دکھاتے ہیں آپ دیکھو جی۔ اٹھائیں گے دیکھیں گے آپ ایسے نیوز چینل اس پہ وہی لیکن لگاری صاحب آپ نہیں بول رہے یا آپ نہیں بول رہے جو بھی نہیں بول رہا لیکن اتنی تو میں بات ضرور کروں گا اسپیشلی میں چونکہ I am very much Pakistani ٹھیک ہے مجھے میں جیسے کہ نا کٹر پاکستانی الحمد للہ مگر بس ہوتی اپنی اپنی فیلنگس ہوتی ہیں جی جی ٹھیک ہے میں جب دنیا میں جاتا ہوں تو جتنا آج پاکستان میں بولا جاتا ہے نا بے پردگی کے بارے میں بے شرمی کے بارے میں بے حیائی کے بارے میں جتنا آج بولا جاتا ہے پاکستان میں ایسا دنیا کے بہت کم جگہوں پر بولا جاتا ہے آج بھی اگر ہم کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر اسٹینڈ کیے ہوئے رکے ہوئے ہیں آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جن میں پردہ ہے آج بھی کئی ایسے گھر ہیں جن میں مطلب کہ وہ اس طرح عورتیں بے پردہ ہو کر اجنبی مردوں کے آگے نہیں آتی آج بھی ایسے کئی گھر اور یہ سینکڑوں نہیں ہیں یہ ہزاروں گھر ہمارے پاکستان میں ملیں گے الحمدللہ یہ ہمارے الحمدللہ مساجد کے ذریعے جو واضح نصیحت ہے یہ ہے کیونکہ جہاں بولنا بند ہو جائے جو بولتے نہیں ہیں میں وہاں گیا تھا گلاسگو اسکاٹ لینڈ جب میں وہاں اترا تو اصل میں ہوتا یہ کہ ہم جب کسی ملک میں اترتے تو وہاں اترنے کے بعد معلوم کرتے کہ یہاں کے ایشوز کیا ہیں پھر اس کے مطابق بیان تیار کرنے کا ذہن ہوتا ہے کہ پھر وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اگر مرہم زخم پر لگایا جائے نا تو زخم صحیح ہوگا اور پورے بدن پر مالش کر دیں اور زخم ہی چھوڑ دیا جائے <laughs> تو پرٹیکولر وہ پرابلم لے کر جانا چاہیے کہ جو اس وہ وہ سٹی کے اندر جو سوشل ایشو ہے تاکہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا ان کا سولوشن دیں اور آپ اپنا کام کریں چلے جائیں تو وہاں جب میں پہنچا تو پتا چلا کہ وہاں شراب عام ہے اور مسلمانوں کی اپنی شراب کے اپنے اپنے یونٹ ہیں بڑا شراب کا وہاں بزنس ہے پھر مجھے وہاں پتا چلا کہ گلاسگو کی شراب اسکاٹلینڈ کی شراب دنیا کی مشہور شراب کہلاتی ہے اور مسلمان چلاتے ہیں اور تو میں نے کہا وہ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے تھے ان کو میں نے کہا بولا میں اٹھارہ سال سے یہاں رہ رہا ہوں میں نے تو آج تک شراب کے خلاف کوئی بات ہی نہیں سنی میں چلے ٹھیک ہے پھر شراب کے خلاف تیاری کی اور بیان کیا بیان کرنے کے بعد آپ یقین مانے رانا صاحب میں نے جب بیان کے دوران کہا نا کہ ارب بتاؤ تو صحیح ایسے عجیب لوگ تھے ایک آدمی کہنے لگا اس میں جواب دینے کی عادت نہیں ہے یہاں پر میں کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ تم سے یہاں کسی یہاں کا سوال کیا ہی نہیں جواب دو گے کہاں سے آپ سے پہلے پوچھا ہی نہیں جواب تو دو یار جواب تو دو کہ کیوں آخر مسلمان شراب بیچ رہا ہے مسلمان شراب کیوں پی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دے دیا جو برائیوں کی ماں ہے وہ کیوں مسلمان اس میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگلے روز کل اگلے روز پھر ہم نے شراب کے بارے میں کتابیں تھیں مدر اور یہ ہے کتاب برائیوں کی ماں اور پیپر وغیرہ تقسیم کے تو کافی وہاں ایک اثر پڑا کہ یار شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو چھوڑا ہی جانا چاہیے جی، جی۔ لوگوں نے شراب کی دکان سے ریزائن کیا دکان وغیرہ بند کی اس طرح کی چیزیں کی پتہ یہ چلا جو آپ کی طرف میں آ رہا تھا کہ آپ نے کہا یار اب لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمارا رب قرآن پاک میں فرماتے وزکی کا ان ذکر تنفقی منی اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے میں آپ کو بہت سمپل کا سوال کرتا ہوں آپ سب سے آپ کا نام قریشی فاروق قریشی فاروق قریشی میرا نام بھی سرفراز وکی کے نام سے ہی ویسے میرا محمد ایاز حیدر نام ہے محمد اور میں آپ کے نام سے بھی میری نسبت تو آپ کے نام کے ساتھ ہی ہے کیونکہ میرے مرشد پاک کا نام عمران ہے سید عمران شاہ وارسی اور میں وہ اس لیے بھی ذرا تھوڑا محبت سے آپ کو دیکھ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کی محبت سے اور جو میں شدت لے کر آیا تھا وہ بھی آپ کی آواز سے سنی نام سے اورنگزیب لگاری اور رانا امجد رانا کہ میں آپ سے جیسے سمجھانا آپ نے کہا ابھی آج مدنی مذاکرے میں آپ تھے سنا آپ نے بیان سنا امیر سنت نے ایک بڑے واسٹ انداز میں اور بہت اسٹریٹ اور ایک بڑے مدل میں ہاں، بالکل ایک بات کی ہم بات سنتے ہیں ایک کچھ لمحوں کے لیے صحیح بندہ غور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ یار بات صحیح ہے غور تو کرو ہاں، غور تو کرو تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو سمجھائیں اور وہ غور نہیں کرتا بعض اگر لوگ غور ہاتھوں ہاتھ نہیں کرتے پیچھے جا کر کرتے ہیں سامنے کہہ دیتے ہیں لگتا ہے تم بھی مولوی ہو گئے ہو یہ کہہ دیں گے آپ جب سمجھائیں گے تو آپ کو یہ جملہ کہیں گے لگتا ہے لگتا ہے مطلب لگا رہے صاحب آج کل مولویوں میں بیٹھنے لگے ہو ہاں، ہاں، تو آپ بولو الحمدللہ تم بھی آ جاؤ میں ایسا جب لوگ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں شرماتے تو میں مولوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیوں شرماؤں گا بھائی کیوں لوگ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں شرماتے تو میں نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیوں شرماؤں گا حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی مذہبی طبقے کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اس کو مطلب کہ بدقسمتی کے ساتھ کریٹیسائز کیا جاتا ہے حالانکہ وہ کریٹیسائز کرنے والی جگہ ہی نہیں ہے بالکل بھائی چھوڑی برائی جاتی ہے کبھی نیکی چھوڑی جاتی ہے کبھی بھی نہیں بندہ مطلب کہ کوئی سود چھوڑتا ہے رشتہ ہاں، چھوڑتا ہے جھوٹ چھوڑتا ہے کوئی نماز چھوڑتا ہے یا کوئی نمازیوں کو چھوڑتا ہے ایسا نہیں چھوڑنے والی شے یہ نہیں ہے اب چونکہ آپ جس کلچر میں وہاں پر اس طرح کی ڈسکشن کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بنا مطلب بات کرنے کے لیے یوں ہے نہیں نہیں آہستہ آہستہ یہ ایک فیشن بھی بن گیا ایک خوبصورتی کا معیار یہ بن گیا گلیمرائز کر مطلب یہ بن گیا کہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو اور خوبصورت لگے گی داڑھی نہیں ہوگی تو بندہ خوبصورت لگے گا انگریز کا لباس پہنیں گے تو بندہ خوبصورت لگے گا یہ ایک معیار بنا دیا گیا اس کے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ ایک واضح ہمارا کم از کم بر اعظم تو یہ ہے کہ یہاں انگریز آیا اور انگریز کی ایک حکومت رہی انگریز ایک آئیڈیل بنا صاف صاف صاف صاف ایک بن گیا جب وہ گیا تو ہم سب صاحب بننے کی خواہش میں آ گئے سب ان غیر مسلموں کو اپنی ہی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگ ملازم چاہیے تھے ٹھیک ہے ہاں جی۔ انہوں نے ہمارے اندر آ کر اپنی ہی تعلیم کو اور اپنے کلچر کو پروموٹ کیا بالکل اور اس کی اچھی سیلریز دی ریلیجن جو سیکٹر ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہاں سے کٹیں گے یہاں آئیں گے ہمارے حال میں ڈھلیں گے اور ہم انہیں اچھی سیلریز دیں گے انہیں اچھی مراد دیں گے اور جب ان کو ہم مجبور کریں گے ٹھیک ہے ہمارے گیٹ اپ میں ہو تو تم کو یہ سب کچھ ملے گا تو اکنامکلی اور فائنینشلی تو مجبور ہو کر اس نے آنا ہماری طرف ہے لیکن ہمیں اب یہ ریت بدلنی چاہیے ابھی تو آپ کی ریت بدل رہی ہے اس طرح سے کہ آپ کی اب انفلوئنس دوبارہ ہو رہے ہیں انگریز سے کہ ان کے حکم پر غالباً ہمارے سلیبس چینج ہو رہے ہیں وہاں پہ صاحبہ کرام کی بچوں کی کتابوں میں سے تاریخ میں سے اچھا مطلب دیکھیں آپ کی نظر ہے جی جی جی اچھا اگر کوئی آپ کے گھر پر اس طرح کی کوئی چیز کرے تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی گوارا نہیں کریں گے وہ تب کریں نہیں کریں گے جب ہماری دلچسپی اپنے گھر میں ہوگی ہم کب تک اپنے معاشرے میں ہونے والی خرابیوں برائیوں کو ہم شولڈر ٹو شولڈر بڑھاتے رہیں گے جی دیکھیں شولڈر بلیمنگ یا بلیمنگ گیم جو اگر ہم کھیلیں گے نا یہ جی۔ کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرے محلے میں گندگی ہے میرے محلے میں گندگی ہے میں پورا محلہ صاف نہیں بھی کر سکتا سمجھتا اپنے گھر کے باہر کا حصہ تو صاف کر لوں کہ میں کہہ کر کے یار کو ساتھ ہی نہیں کرتا میں اپنے گھر کے باہر بھی گندگی رہنے دوں گا یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اطراف میں آگ لگی ہے میرے گھر میں آگ لگی تو میں کم از کم اپنے گھر کی آگ کو تو بجھاؤں گا جی، جی۔ تو میں اپنا جو میرا اپنا جو کردار ہے سوسائٹی کا جو میرا جو اپنا ایک سوسائٹی جو رول ہے اس کو تو کم از کم مجھے درست ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے بالکل اور اپنی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے جو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے دیکھیے کہ اسلام کس طرح پروان چل رہا ہے اور نوجوان اور لوگ کس طرح آ رہے ہیں اور دین پر چلنے والے آج تک یہاں مطلب ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں جب آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہاں ایسا ہے وہ ایک مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے غالباً ایک حکایت ایسے بیان کی ہے سمجھانے کے لیے باتیں سمجھانے کے لکھی جاتی ہیں کہ ایک شیر کا بچہ بکریوں میں پرورش پانے لگا اور وہ بکریوں میں پرورش پاتے پاتے پاتے ہوتے تھوڑا بڑا ہوا جوان ہو گیا اور اس کی حرکتیں بکریوں والی <laughs> اب وہ اسی کے ساتھ رہ رہا ہے ایک دن اس کی ملاقات شیر سے ہو گئی واقعی جو شیروں میں تھا اب شیر سے ہوئی تو وہ شیر کو دے کر بھاگے شیر اس کو دے کر پریشان کہ یہ تو میری برادری کا ہے یہ میں کیا نہیں کیا ہے اس کا کام تو ان کو پھاڑنا ہے اس کا کام تو ان کے ساتھ رہنا نہیں ہے رہنا نہیں ہے یہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے اب وہ شیر اس شیر کے پاس گیا تو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کیوں وہ تو شیر ہے گا میں شیر کا تو بکری ہوں تو بکری تو شیر ہے میں بکری ہوں وہ سمجھ گیا کہ ہے کیا چل چل چل پانی پیتے ہیں وہ پانی پینے کے لیے اس شیر کو تالاب پر لے گیا تالاب پر لے گیا بکری شیر کو ہاں بکری شیر کو <laughs> تالاب پر لے گیا اور تالاب پہ لے جا کے کہنے لگا چل پانی پی جیسے اس سے پانی گیا تو اس نے بھی اپنا منہ اندر ڈالا اس نے بھی اپنا منہ اندر ڈالا جو دونوں نے اپنا منہ اندر ڈالا تالاب سے دونوں کا عکس نظر آیا عکس نظر آیا تو اس نے کہا کہ میں تو اس کے جیسا ہوں اس کہا میں تو تیرے جیسا ہوں تو میں تو کہتا تھا کہ تو میرے جیسا ہے کیونکہ تجھے تیرا اصل چہرہ ہی نظر نہیں آیا تھا لہٰذا تو خود کو بکریوں میں شمار کر رہا تھا تو جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے ہیں تو پتا چلتا کہ ہمارا اصل چہرہ ہے چہرہ ہمارا اصل کریکٹر ہے کیا شو بزنس سے مجھے اسٹرگل ٹائم بھی لگا لیں اس کو پروفیشنلی طور پہ بارہ تیرہ سال سے میں پروفیشنل ہوا ہوں اس سے پہلے شو کیا معاملات تھے سعودی عربیہ رہ گیا میں سنگاپور رہ گیا اس میں سمجھانے کا جب ہم اپنے کردار کو بہتر کرتے ہیں شو بزنس کے اندر میں الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے مجھ میں تو وہ طاقت نہیں ہے میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت میری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اب میں یہ کردار میرا ہے میں چاہے اس برائی کے اندر رہ کر اس سمندر کے اندر رہ کر پاک صاف سیدھا ان کیونکہ ہمارے شو بزنس میں شراب تو سمندر نہ میں کیچڑ کچھ کیچڑ کہہ لیں الفاظوں کی گیم ہے کیچڑ کہہ لیں کیچڑ کے اندر رہ کر جی۔ خود کو دھو کر نکل جاتا ہوں شراب وہاں عام ہے ہمارے شو بزنس میں لوگ کیونکہ بریفنگ کچھ ایسی ہیں سب یکساں نہیں ہوتے شراب بھی وہاں عام ہے جوا بھی وہاں عام ہے زنا بھی وہاں عام ہے ہر چیز سجی بھی ہے اور میں اس سجی ہوئی چیز سے نظر پھیر کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں کہ یار یہ میری ڈیوٹی تھی میں نے اپنی ڈیوٹی کی بات پوری ہو جائے اصل میں انہوں نے بھی گیٹ کھولا ہے کیونکہ جب شروع ہوا تھا تو میری باری تھی اب آپ کی باری آئی ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسک تو یہ آپ ایمان ہمارا ہے کہ رسک دینے والی رب کی ذات ہے ہماری سوچ ہے کہ ہم کس طریقے سے لیتے ہیں کس ذریعے سے لیتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے آپ کو آپ مجھ سے سینئر ہیں آپ کو آپ کا موقف یہ ہے یہ ہے میں بولوں گا عمران بھائی میرا موقف یہ ہے کہ میں اگر اس کردار میں ہوں تو میرے ساتھ رہنے والی کلیگس میں جب انہیں کہتا ہوں کہ آؤ یار نماز پڑھنے چلے وہ کہہ جادو مول جا پڑھیا نماز یار آؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لو لے ہوں تو تینڈ قرآن سانو دسے گا قرآن پڑھ لی ابھی کر کے ہیں کرو ہم تو ایسا کرتے ہیں یار آؤ ذرا ایسا کر لیتے ہیں میرا بیٹا حافظ قرآن ہے میں اپنے بچوں کو جو تربیت دے رہا ہوں میری بیوی با پردہ ہے الحمدللہ میں اپنے گھر سے ان کو بے پردہ نہیں ہونے دیتا میرے گھر کے اندر جو تربیت ہے یہ میرا رسک ہے میں نے کبھی اپنے آپ سے اچھا- جنگ کر میں کچھ اچھا- جی جی آپ کا جو ڈسکشن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں گناہوں میں ہوں لیکن میں نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی یہ آپ کا ٹوٹل موقف یہ بنے گا جی اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں دعوت دیتا ہوں بیماری کا علاج دو طرح کا ہے جی آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ میری بیماری ہے اس کا مجھے علاج چاہیے تو علاج دو طرح کا ڈاکٹر دے گا ایک ہے دوائی دوسری ہے پرہیز جی۔ ٹھیک ہے جی اب دوائی لیں اور پرہیز نہ کریں تب بھی فرق نہیں پڑے گا مثال کے طور پر ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی شوگر کی گولی بھی کھانی ہے کہ ڈاکٹر تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو مرضی کھاؤ سائڈ پر جو ڈاکٹر کے پاس آپ دوسری بار جاتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ویسے اسپتال کا راستہ دکھا دیتا ہے تو ایک لوجیکل چیز ہے لوجیکل یہی ہے کہ انسان جب کوئی ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے جیسے گلے میں درد ہے آپ کے جی تو آپ کو ڈاکٹر دو علاج دے گا ایک آپ کو میڈیسن دے گا دوسرا کو بولے گا کہ ٹھنڈا پانی مت پینا ورنہ آپ کا گلا صحیح نہیں ہوگا آپ گولی کھاؤ ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہو تو یہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا علاج دو طرح کے ہیں اسی طرح نیکی کرنا جیسے قرآن پڑھنا یہ بھی نیکی ہے لیکن گناہ سے بچنا یہ بھی نیکی ہے صحیح اب میری تھوڑی سی آپ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آگے ایک دم آگے بہت آپ اپنے بارے میں جیسا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہے بھی والا کام کام بھی حیائی والا ہے نماز میں پڑھ رہا ہوں میں بھی حیائی سے نہیں بچ پا رہا میں نماز پڑھ رہا ہوں میں برائی سے نہیں بچ پا رہا قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی سے اور بے حیائی دونوں سے روکے گی میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن نہ میں برائی سے بچوا رہا ہوں نہ بے حیائی سے بچوا رہا ہوں میرے رب کا کلام سچا ہے اس کا مطلب میری نماز درست نہیں ہے میں نماز پڑھنے والے کو پلس کرتا ہوں مگر میں اس کی نماز درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں جو بھی جرنل جو پڑھتے ہیں پتہ ہے نماز کی شرائط کتنی ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں پتہ ہے قرآن کی قیرات کیسے ہوتی ہے یعنی ہم ایک پروفیشن میں آتے ہیں آپ کو اپنے پروفیشن کے اندر کتنے سالوں تک کتنے عرصے تک آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے آپ کی لپسٹنگ سیٹ کی جاتی ہے آپ کے آپ کی باڈی لینگویج سیٹ کی جاتی ہے آپ کو بہت کچھ درست کیا جاتا ہے ایک ٹیچنگ ہوتی ہے بالکل اس کے بعد ایک شاگرد بنتا ہے شاگرد کے بعد پھر کبھی وہ جا کر کوئی بنتا ہے لیکن کیا قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کوئی ایسا ٹیچر رکھا جو اتنے عرصے تک ہم کو قرآن سکھاتا رہا بلکہ ایون کہ میں اگر لاکھوں نمازیوں اگر میں لاکھوں نمازیوں سے یہ پوچھوں نا کہ آپ نے نماز کہاں سیکھی ہے تو یہی کہیں گے ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے ہم نے نماز دیکھ کر پڑھی ہے دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی نماز سیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے لیے ماحول چاہیے اس کے لیے ماحول چاہیے اس کے لیے ٹیچنگ چاہیے بھائی نماز کے لیے تہارت شرط ہے پاکستی کی شرط ہے غسل فرض ہو گیا جناب غسل کرنا ہے اور غسل کے فرض کتنے غسل کرنے والے کو نہیں پتا فرض اترتا کیسا اس کو بھی فرض اتارنا نہیں پتا پانی کہاں کہاں پہنچانا ہے کہاں کہاں پانی پہنچے گا کون سی جگہ سوکھی رہ گئی کیا سوکھا رہ گیا میرا غسل ہی نہیں ہوگا میں کا ناپاک ہی رہوں گا جب بندہ ہی ناپاک رہا کپڑے ناپاک رہ گئے اس کی نماز ہوگی کیسے ہاں، ہاں۔ بات سمجھ بالکل نہیں کمزور نہیں حضور لگا سر نماز ہی نہیں فاتر شد فاطر مشروط یہ ایک اسلام کے اصول ہے اگر شرط فوت ہو جائے مشروط فوت ہو جاتا ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں قبلہ اس طرف ہے اس وقت قبلہ اس طرف ہے آپ نماز وہاں منہ کر کے پڑھیں ہو جائے گی کیوں ساری چیزیں پوری ہیں آپ کی تہارت بھی پوری ہے قیاد بھی پوری ہے نماز کپڑے بھی پورے پہنے آتا ہے نہیں ہے کی بلا استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف کرنا دانستہ آپ نے ایک ایک شرط چھوڑی باقی ساری شرطیں سارے فرض پورے کر دی آپ کی نماز نہیں ہوگی اچھا دوسری بات زہر کا وقت شروع ہوا فار ایگزامپل ساڑھے بارہ بجے آپ کو جلدی بہت ہی ہم نے بارہ بجے زور پڑھ لی ہوگی <laughs> اللہ کا اللہ ہی کے سجا کیا نہ قبلے کی طرف سجا کیا زور کی نیت سے سجا کیا نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی کہ وقت پر نماز پڑھنا ہی نماز کی شرط ہے اب یہی میں اب ارد کرنا چاہ رہا ہوں اسی طرح قیراعت یہ نماز میں فرض ہے قیراعت کیسے کرنی ہے یہ ہم نے سیکھا نہیں سجدہ سات ہڈیوں پر ہوتا ہے سات ہڈیوں پہ سجدہ ہونا کیسے یہ ہم نے سیکھا نہیں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پروفیشن کے اندر جو آپ کا پروفیشن اس میں ایک اس طرح کے سینٹینس آتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک عرصے سے آپ کے پروفیشن والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں تو نماز نہیں چھوڑتا بھائی اچھی بات ہے نماز ہی چھوڑتے نماز میں کیا کیا چھوڑ رہے ہیں یہ تو دیکھو خوبصورت جملہ بہت اچھی بات جب نماز میں اتنی چیزیں چھوڑی گئی ہیں تو نماز تمہیں گناہوں سے کیسے چھڑوائے گی تم اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہو تو نماز میں جو چھوڑ رہے ہو نا اس کو چھوڑنا چھوڑ دو نماز تمہیں گناہوں سے چھڑوا دے گی ہاں۔ نماز میں کمی ہے نماز میں کمی حضور نماز مسنگ ہے کمی اور مسنگ میں بھی فرق ہے ایک چیز ہے ہی نہیں یعنی آپ بغیر کپڑے کے نماز پڑھیں گے نماز ہوگی کیوں کہ ستر گئے ستر چھپانا ضروری ہے بالکل ٹھیک ہے تو اسی طرح ہماری بہت ساری چیزیں مسنگ ہے نماز کے اندر بالکل تو ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بچہ کھاتا نمازی آدمی سوٹ کھاتا ہے اتنا بڑا شامی کباب کا نشان بنا ہوا ہے اس کے پیشانی کے اوپر سود کھاتا ہے ایک نمبر کا سودی ہے نماز اس کو سود سے نہیں بچا رہی نماز اس کو شراب سے نہیں بچا رہی نماز اس کو بدکاری سے نہیں بچا رہی ہے قرآن کہتا ہے نماز برائی وہ بھی سے بچاتی بچا ہے ایک شخص نے ایک عورت پر قربان ہو گیا جو لٹو ہو جاتے نا ایک مرد ہو گیا وہ عورت پر لٹو اس نے جا کر اس عورت کو لیٹر لکھ دیا کہ میں مجھے تج سے محبت ہو گئی ہے تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں عورت پریشان عورت تھی شادی شدہ اس کا شور گھر آیا اور شور تھا مسجد کا امام بیوی بی نے لیٹر کا شور کو دے دیا اپنے جیسا ہوگا تو منہ توڑ کر آئے گا اب وہ شور تھا سمجھدار شریف آدمی تھا امام تھا اس نے عورت کا لیٹر لے کر کہا تو اس کو لیٹر لے کہا کیا بولا تو اس فلاں مسجد کے فلاں امام کے پیچھے چالیس دن تک نماز پڑھ اس کے بعد مجھ سے بات کرنا وہ تو ویسے دیوانہ ہوا پا رہا تھا کہا چل چالیس دن کی بات ہے نا وہ گیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کی اور امام صاحب اس کی نماز جیسے پڑھنی ہے پڑھانی شروع کی چالیس دن جب اس نے نماز پڑھی اس کے دل کی آنکھ کھلی جس دل کی آپ بات کر رہے تھے نا اس کے دل کی آنکھ کھلی اور اس کے یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ میں غلط راستے پر چل رہا تھا میرا راستہ یہ نہیں میرا راستہ تو میرے رب کی طرف ہے جی۔ اس نے لیٹر لکھا عورت کو کہ محترمہ مجھے معاف کر دینا میں اندھا ہو گیا تھا تمہاری محبت میں اب مجھے میرے رب کی محبت مل گئی ہے مجھے تیری محبت کی حاجت نہ رہی حاجت نہیں رہی نماز نے چالیس دن کے اندر اندر اس کو برائی سے بچایا حضور جب بندہ صحیح نماز پڑھتا ہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح نماز ہے اس کی اور وہ برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا جس سے مثال کے طور پر اگر کوئی سچا نمازی ہے وہ اپنے آپ کو ناپاک رکھے گا نہیں نہیں کیوں کیونکہ پتا کہ میں ناپا کروں گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا نماز کے لیے تو پاکی ضروری ہے تو اسی طرح اگر وہ صحیح نماز پڑھے گا نا نماز شراب سے روک لے گی برائی نماز حضور ہر برائی سے روک لے گی میں وہ شراب میں نہیں پیتا میں نے کبھی نہیں پی زندگی میں جوا میں نے نہیں کھیلا زندگی میں جنا الحمدللہ اللہ پاک نے بچایا ہے مجھ میں طاقت نہیں تھی سامنے تو سب کچھ ہوتا میں نے نہیں کیا نہ آگے میں نے کسی کو کہا اور نہ میں نے کسی کی بات ایسی سنی کہ مجھے کچھ سنانے لگا ہے تو میں نے کہا چھاڑی آپ کو اور گل کر ہے میں نے کہا چھوڑ دو اس بات کو کوئی اور بات سناتے ہیں کیا کرنا ہے اس کو میں نے یہ چیزیں نہیں کی میں ایاز صاحب ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا جرم ہے معذرت کے ساتھ سوری میں نے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ جو ہم ٹیلی ویژن میں وہیں آ رہا ہوں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا جرم ہے یہ بہت بڑا ہماری سوسائٹی نے یہ غلط کیا کہ گناہوں کو کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ گنا باقی نہیں ہے ہاں ہاں بالکل مطلب اگر آپ کسی لڑکی کا اپنی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جائیں بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے جائیں ایک نوجوان سے شادی ہو رہی ہو اور اب پتا چلے گا یار یہ شراب پیتا ہے بیٹی نہیں دیں گے یہ جوا کھیلتا بیٹی نہیں دیں گے ٹھیک ہے یہ بتکاریاں کرتا ہے آپ بیٹی نہیں دیں گے یار بتکار کو کیسے بیٹی دیں شرابی کیسے اچھا پتہ چلے گا یہ سود کھاتا بیٹی دے دیں گے دیں گے نہیں دیں گے <laughs> میں تو نہیں کما دوں گا آمدنی مطلب پوچھتا ہی کون ہے میرے بھائی یہاں یہ پوچھا جاتا ہے ایاب صاحب سوری لڑکا کماتا کتنا کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھا جاتا کتنا کماتا یہ پوچھا جاتا ہے بھلے چار دن کے بعد اتھڑی ہوگی اور اندر پڑا ہوگا ٹھیک ہے سود کھاتا ہے ماں باپ کو نہیں پڑی کہ بیٹی سود کھور کے پاس جا رہی ہے کماتا اچھا ہے رشوت لے کر گھر چلا رہا ہے افسروں کے ساتھ راشی افسروں کے ساتھ بیٹیوں کی شادیاں کی جاتی ہیں پتا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر رہ کر یہ رشوت کھاتا ہوگا اندازہ ہوتا ہے ان کا سوال کیا تھا میں ان کا سوال کی طرف آ رہا ہوں وہ ابھی عمران بھائی وہاں تک آئے نہیں ہیں جو بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سوال کرنا تبلیغ میں میں وہ اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ یہ چیزیں آپ نے مجھے فرمایا ہے انہوں نے اور ایک کوشچن بیچ میں آیا کہ اسٹیج ہاں۔ ایکٹنگ کرنا ہاں۔ یہ غلط ہے میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں میرا ایک روزگار اس سے وابستہ ہے اب مجھے وہ فیلنگ بھی ہوئی چار دن کے اندر میں نے ان سے سیکھا سوال کرنا وہی سوال اب اس کو اگر یہ وہ برائیاں اگر ایک سائڈ پہ ہیں وہ بڑی برائیاں ہیں کہ ایکٹنگ کرنا بہت بڑی برائی ہے بڑی چھوٹی کا پیمانہ کیوں رکھ رہے ہو سر اچھی کی ہے وہ برا ہے تو برا ہے نہیں آپ میں بھی تیری طرح نماز آپ ہمارے بڑے تھے جب ہم فیلڈ میں آئے تو ہاں، آپ نے ہمیں ادائب کیوں نہیں کیا استخر اللہ میری میری اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جب ہم جائیں گے قبر میں اور آگے حساب ہوگا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ لگاری صاحب نے آپ کو نہیں کہا تھا اس لیے آپ کو معافی جنت وہ جاؤ ایک ہمارا ایک اسٹیج ڈرامہ پہلے ہوتا تھا میں اس ٹائم ہم دیکھتے تھے اسٹیج ڈرامہ پہلے ہوتا تھا ایک سٹوری ہوتی تھی ایک کہانی ہوتی تھی ایک کریکٹر بنایا جاتا تھا اس کا انجام دکھایا جاتا تھا وائنڈ اپ کہ ایک یہ نشہ کرتا ہے اور اس نشے کا وائنڈ اپ کیا ہے ہاں۔ اس کو ایک میسج دیا جاتا چھوڑ دو تم غلط راستے پہ چل رہے ہو شراب پی تو پتا کہ شراب کے لیے وہ ایک اس کو ایکٹ کر کے دکھایا جاتا تھا اس میں ایک میسج کنوے ہوتا تھا پبلک تک جب ہم لوگوں کا دور آیا تو وہ کلچر کو فوس کر دیا گیا تھا اور ٹوٹلی اس اسٹیج کو کمرشل کر دیا گیا تھا جس میں ناچ گانے کو یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر گانا نہیں ہوگا ڈرامے میں تو آپ پیسہ نہیں کما سکتے اصل پرابلم کہاں سے ہوئی ہے جب آپ نے عورت کو بے حیا کر دیا اسٹیج کے اوپر جب عورت کو یہ اختیار دے دیا ان بڑے لوگوں نے جو ہمارے اوپر ایک بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ اگر یہ ڈانس نہیں کرے گی اس کے لیے آپ نے کریشن کرنی ہے وہ سین وہ سیکوس لانا ہے ڈانس کے لیے آپ ایکٹنگ چھوڑ دیں چھوڑ دیں یار یہ کیا میسج دینا ہے آپ نے میں رائٹر ہوں میں ڈائریکٹر ہوں میں لکھتا ہوں میں ڈھائی سال سے ڈائریکشن کر رہا ہوں میں کئی دفعہ اس بات پہ لڑا ہوں کہ یار میں اس میں یہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آ رہی دکھاؤ وائی میں تو نہیں یہ دکھاؤں گا مجھے انہوں نے نکال دیا کہ یار وہ ڈائریکٹر رکھ لو یہ تو بات ہی نہیں ہماری مان رہا یہ تو کہہ رہا نہیں وہ کہہ رہے کھانے دکھاؤ میں کہہ رہا ہوں میں نہیں دکھانے قرآن کریم میں تو نہیں بول رہا ہوں یہ ہے میں ان کو سننا چاہ رہا ہوں میں ان کو سن رہا ہوں دو گھنٹے وہ بات یہ تھی کہ باندھ ان سے استفادہ حاصل کرنا ہے ہم مدنی چینل پہ آئے ہوئے ہیں ہم تو آرٹسٹ ہیں ہاں۔ ہم ایک دوسرے کو اگر خود ہی کہی جائیں گے میں نمازاں پڑھنا ہے کرنا میں یہ تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہاں، بالکل لیکن یہ بات ہے ہم نے آپ سے استفادہ حاصل کرنا ہے آپ نے ہمیں دین کی بات بتانی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہاں۔ ہم تو جو ہیں ہم تو ایکسپوز لوگ ہیں رائٹر ہو اوپن بک ہیں ہمیں تو ہر آدمی جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں بے شک آپ تو ماشاء اللہ رائٹر ہو ہم نے آپ سے استفادہ حاصل کرنا ہے کہ آپ نے ہمیں بتا دیا جائے کہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیسے صحیح کر لیں اپنے دیکھیں کوئلہ دھونے نہیں بیٹھا کوئلہ نہیں دھلتا ہاں بس اب کوئلہ دھونے بیٹھے ہو کوئلہ دھلے گا نہیں ٹھیک ہے کوئلہ چھوڑیں جنت کا راستہ لیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے کیچڑ میں رہ کر آپ مجھ سے یہ فارمولا پوچھو کہ میں کیچڑ میں چلنا چاہتا ہوں تو مجھے چھینٹے سے بچنے کا طریقہ بتاؤ میں نہیں بتا سکوں گا آپ بولو کہ میں ڈبکی لگانا چاہتا ہوں پانی میں میرے بال گیلے نہ ہوں میرے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے آپ بولو میں دیوار میں سر ماروں گا مجھے درد نہ ہو میرے پاس کا کوئی فارمولا نہیں ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے دو راستے ہیں ایک صحیح ایک غلط ہے اچھا اس میں کوئی دو رائے ٹھیک ہے آدمی بعد وقت خود سے بھی سچ نہیں بولتا ہاں، حقیقت یہ ہے کہ آدمی جانتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اور غلط چیز چھوڑی جاتی ہے غلط چیز رکھی نہیں جاتی جو چیز خلاف شرح ہے اس کو چھوڑ دیں سنیں سنیں آپ نے اس کو کیوں اڈاپٹ کیا ہے ہاں۔ آپ مولوی کیوں نہیں بن گئے مجھے جواب دیں دیکھیے یہ نا یہ آپ مولوی بن گئے یہ تو آپ نے ان عام عورتوں کی بات کر دی ہے جوڑیوں ہاں۔ میں تو ایک تو مشین لے کے ملے دیے عورتوں ہیں کپڑے تھی ہاں۔ ہر کے حلال کما تو یہ آپ بات مت کریں کہ ہم سے پہلے لوگ غلط تھے یا اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں ہر کوئی اپنا جواب دے آپ جب اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یہ راستہ غلط ہے آپ اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اچھا، اس کی آمدنی بھی غلط ہے لیکن ناجائز کام کی آمدنی بھی ناجائز جائز کام کی آمدنی بھی جائز بے شک یہ یہ چیزیں درست اب امیر سنت نے جو مرضی مذاکرے میں فرمایا تھا نا وہ سب سے بیسٹ وے ہے بولڈ اسٹیپ اب بھی اگر ہم بولڈ اسٹیپ نہیں لیتے یعنی اب بھی ہم وہی ہیں جہاں سے ہم چلے تھے تو پھر کیا فائدہ ہوگا دیکھیے کوئی تو میں خود چاہتا ہوں پچھلے دنوں ابرار الحق اور زلکان حیدر اور اس طرح کے جو دو جی۔ چار اور آرٹسٹ ہیں وہ بھی تھے ان کے ساتھ بھی مدنی مکان ڈسکشن بیڈ والا ان کے ساتھ بھی میں نے ڈسکشن کی تھی کہ یار یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی انٹرویو لیتا ہے میں نے بعض کلپ دیکھے انٹرویو لیتا ہے اور آپ کی شہرت کی اور آپ کی اس کی کیونکہ نام دیکھیں نام ہونا ہے نا یہ تو کمال کی بات نہیں ہوتی نام ان کا بھی ہے جن سے آپ لوگ نفرت کرتے ہیں ایک مسلمان نفرت کرتا ہے ان کے بھی نام ہوتے تو ہم نفرت کر رہے ہوتے ہیں نا تو شہرت یہ کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے بے شک ٹھیک ہے تو جب آپ سے کوئی انٹرویو لیتا ہے اور آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ تو یوں تو آپ ہوتا ماشاء اللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے مطلب مطلب بالکل آپ اس کو اپنی اس گندگی کو اس برائی کو اللہ تعالیٰ کا احسان کہہ رہے ہو یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ بندہ نماز قضا کرے بولے کہ آپ نے نماز قضا کر دی اللہ کا احسان ہے میں نے نماز قزا کر دی ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا یار لیکن کم از کم یہ کلچر تو اپنے میڈیا سے نکالیں کہ جو خرابی ہے اس کو تو اپنے رب کی طرف منسوخ نہ کرو دیکھیں کتے کو کس نے پیدا کیا اللہ نے سوگر کو کس نے پیدا کیا اللہ نے کبھی کہتے کتے کے رب یا سوگر کے رب اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے کلمات سے یاد کرتے ہیں اس طرح کہ اے رب کریم اے رب رحیم اے موسا کے رب اے رب عیسا ہم اللہ کے نبیوں کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کا نام لے کر تو مطلب اپنی گندگی کو یا اپنی برائیوں کو اپنے رب کی طرف منسوخ کر دینا یہ یہ بے باقی ہے آپ چاہیں دیکھیں آپ اول تو یہ ہی چھوڑنی ہے انشاءاللہ شاء آج ہی چھوڑنی ہے اللہ کرے اللہ کرے چھوٹ جائے اور انہوں نے بڑی فارورڈ بات کی جی، جی، لگاری صاحب نے لائیو بات کی کوئی ہاں جی۔ ڈکی چپی نہیں ہے بھائی روزگار کا مسئلہ ہے تو ہمارا روزگار یہ لگا ہوا ہے اس کے بھی راستے ہیں اور امیر سننے میں بہت ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کر دیے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک کو رسک نہیں دے گا میں اپنا یہ راستہ چھوڑوں گا نہیں یہ بھی درست نہیں ہے دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے میرا مشکل بات تھی مشکل ہے لگاری صاحب لگاری صاحب ایمان کے کامل ہونے پر ہے ہاں، اللہ ہمیں ایسا ایمان کامل نہیں میں آپ کو ایک بات ہوں ایک ڈاکو کامل ہو نا پھر میں یہ سوال ہی نہ کرتا ہوں لگاری صاحب مسئلہ یہ ہے ڈاکو ڈاکہ ڈالا ہوا کہیں جا کر اسے پڑاؤ کیا آرام کرنے لگا جب لیٹا تو درخت پر نظر پڑی کہ ایک درخت سے ایک پرندہ اڑتا ہے دوسرے درخت پہ جاتا ہے دوسرے درخت پہ جاتا ہے وہ سوکھا ہے اور جس پر یہ بیٹھتا ہے وہ ہرا بھرا ہے پھر اڑ کر ہرے بھرے پر آتا ہے پھر اڑتا ہے پھر سوکھے پہ جاتا ہے اور وہ ڈاکو اس کو اس کو حیرت کہ یہ ماجرا کیا ہے وہ سوکھے درخت پہ چڑھے دیکھا تو اتنا بڑا سام اتنا بڑا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا کیا کہ وہ پرندہ چڑیا یا جو چڑیا تھی غالباً وہ ہرے درخت پر جاتی دانا چکتی اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیتی وہ سانپ اندھا تھا درخت سے نیچے اترے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ تو جب ایک اندھے سانپ کو رس دے سکتا ہے میں تو اشرف المخلوقات ہوں مجھے رس نہیں ملے گا سبحان اللہ توبہ کی ڈاکہ چھوڑا اور اللہ کی راہ میں چل دیے ایک واقعہ دوسرا واقعہ سنیے کچھ بزرگ نیکی کی دعوت دینے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے تھے پرانا واقعہ بزرگوں کا دیکھا تو ایک شخص آگ کو پوج رہا تھا پرستش کر رہا تھا اس کو انہوں نے تبلیغ کی اسلام کی دعوت دی اللہ کی وحدانیت کا بتایا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی چل دیے چلو سفر پورا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا اب ہمارا سفر اس طرف ہے آپ اپنے شہر کی طرف چلیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کچھ جیب سے رقم نکالی کہا کہ یہ لیجئے راستے میں آپ کے کام آ جائے گی تو وہ مسکرا دیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا مسکرا دیے اور کہا کہ آپ عجیب لوگ ہو جب میں اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا تھا اس وقت بھی میرا رب مجھے رشت دے رہا تھا آج میں رب پر ایمان لے آیا تو میرا رب کیا مجھے بھوکا مارے گا سبحان اللہ ارے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم تب بھی نہیں مرتے ہاں، بلکہ لاکھوں ملتے ہیں اور جب رب کی نا فرمانی کر چھوڑ کر فرما بردار بنیں گے ہاں۔ تو کیا بھوکے رہیں گے نمبر ایک اب یہاں ہے آزمائش دیکھیں آزمائش حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار ظلم و ستم کا نشانہ بناتے نا تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بلال اپنے رب کو پکار تیرا رب تجھے بچاتا کیوں نہیں تو فرماتے کہ تم برتن لینے جاتے ہو تو دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے کہ برتن کچا ہے کہ پکا ہے میرا رب بھی بلال کو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ بلال کا ایمان کیسا ہے ایسی مثالیں کہاں کہاں وہ ہماری ذات اللہ دیکھیں میں پک کرتا ہوں یہ بھی ایک داؤ ہے جب کھیل کھیل گئے ہاں۔ آپ بھی کھیل گئے یہ معاشرہ ہے کلچر ہے ہاں۔ صحابہ کرام علیہ ردوان کی بات تو ہے ہی اپنی جگہ پر لیکن سرکار کی شان تو جدا ہے نا ہمارے نبی پاک کے مقام اور شان تو سب سے اعلیٰ ہے قرآن میرے نبی کے لیے فرما رہا ہے لقت کانا لقم فی رسول اللہ اس الحسانہ تو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین پیروی ہے تو ہمیں تو رسول اللہ کے پیچھے چلنے کا کہا جا رہا ہے میں تو صحابی کی بات کر رہا ہوں وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہے کہ میں ہوں یا یہ جیسے بچہ ہے ان کا بالکل ہماری ایک ہی کچھ مل رہی ہے برین ویو تو بات بھی آگے دونوں کر رہے ہیں ہاں۔ ہاں، نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوا کہ یہ بھی غالباً اور میں بھی ہم بھولپن میں بچپن تھا کچھ پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہے ایکٹنگ تو کیا ہے کیا ہے وہ اس عمر سے ہم نے یہ کام کا شوق پڑ گیا شوق کیوں پڑا اس میں ظاہر ہے دنیاوی شیطان ہے دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے تھے فلمیں دیکھتے تھے یا کچھ دیکھتے تھے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کام ہے اس نے اٹریکٹ کیا شیطان آوی ہے ہم کام شروع ہو گئے اب ہمیں اس بھول پن میں آنکھ ہی نہیں کھلی آپ کی دنیا میں باہر دیکھے کچھ نہیں اور اس کام میں لگ گئے ایک شوق شہرت اور ایک بڑی ستائش معاشرہ ہی ایسا ہے سلام کرنے لگ جاتا آٹوگراف لینے لگ جاتا تصویریں آ رہی دنیا میں مشہور ہو ساری دنیا میں ہی مشہور ہو گئی سیٹلائٹ کی وجہ سے اس قدر شور وہ ایک بڑے اندر سے ایسی تقویت ملتی گئی اور وہ عمر بڑھتی گئی اور شعور بالکل جو ہے نا وہ ہمارا ادھر ہی رہا اپنے کام میں اس طرف آئے ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلا اب کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا آپ نکل پڑو آپ کے لیے بڑا آسان آپ کو لگتا ہے کہ یار بس چھوڑ دو ڈیوس ایوری تھنگ اینڈ اس طرف آ جاؤ تو پکڑ لو وہ اب ہمارا یہ عالم ہے کہ میں دنیا کا پتہ نہیں ہے بالکل نہیں پتا میں نے کیا یہ بچہ بھی یہی سوچتا ہوگا ہمارے ایک اسٹیٹس ہے لاکھوں روپے ہمیں مل جاتے ہیں چند دنوں کے ایک عزت کی زندگی ہے آرام کی زندگی ہے بچوں کا ایک اسٹیٹس ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ گزر رہی ہے اب جب عقل آئی کہ یہ سب گندے ہے اب یہ پتہ بھی چلا سب گند ہے اس دوران پچھلے کوئی دس پندرہ سال سے میرے تو پچاس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے پندرہ بیس سال سے میں نے پھر کوشش کی کہ یہ چھوڑ دوں میں جب آیا دنیا کے اندر یہ ابھی میں نے ذکر بھی کیا تھا جب اس دنیا میں میں آیا تو میں نے ایک فیکٹری کھولی ایک ہوٹل کھولا پھر بعد میں کچھ سال بعد پھر ایک گاڑیوں کا شو روم کھول لیا دبئی جا کے سارا کچھ پیسے ادھر کر ادھر کر جو تھا پونجی لے کے بھائیوں سے ادھر سے ادھر سے میں نے جا کے وہاں دنیا میں جب گئے ہم تو دنیا تو سانپ ہے ظاہر ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا ہم نے کسی کو پارٹنر بنانا تھا چلے پیسہ میرا ہے تمہیں یہ کام آتا ہے یہ کرو تم آدھا لے لو یار آدھا یہ میں دے دو دس ہزار کا بندہ ہے اس کو ہم نے کہا پچاس ہزار تمہارا ہم نے تم یہ کر وہ جو بندہ آیا یعنی یہاں تک آیا کہ ایک بندہ کی چھ بچیاں تھیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بےچارا غریب آدمی تھا میں نے اسے فیکٹری کھول کر دے دی وہ بندہ بھی ایسے ہی میں نے دیکھا کہ وہی کھا رہا ہے فیکٹری گیا ہوں دیکھا کیا ہوا ستر سال اسی سال اس کی عمر تھی اور وہ بندے کو میں نے کہا تیری اتنی پوتیاں پوتیاں شادیاں کرنی تھی تم نے یہ کیا بےمانی تم نے کرتی کہتے صاحب شیطان آ گیا یہ آگے سے جواب سے جی سر ایک نہیں کنزیکٹو تین چار دنیا اتنی سنگ دل ہو گئی ہے آپ نے ابھی پچاس سال ساٹھ سال کی اپنی ہسٹری جی۔ میرے سامنے جی،, جی کیسے چھوڑیں ہاں اب ساری چیز کو ڈیوس کر رہا ڈیوس کا لفظ تمہارے وہاں سے میرے ذہن میں ایگزامپل آ رہی ہے اگر آپ کہیں تو میں اچھا ڈیوس جی۔ کیسے دے دے آدمی ہاں، کیسے چھوڑ دے پریشر ہاں، دیں کیسے چھوڑ دے ایک عورت کے ساتھ آپ کا شادی ہو گئی پچاس سال کے بعد پتا چلا کہ یہ تو ویشیا تھی بے وفا ہے تو مجھے مروا دے گی کیا کریں گے آپ دوسری کر لیں گے ڈیوس نہیں کریں گے ہم دوسری کا ڈیوس کریں گے وہ جذبات آ کر طلاق دے دیں گے تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے ساتھ رہ سکے جب یہ دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے کھلی ہے تو یہ قابل ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ سکیں بالکل صحیح ہے وہ بالکل اور آئیں یہاں پر ہم آپ کو مدر ماحول کے اندر لیتے ہیں آپ بولے کہ یار یار یہ کوئی زندگی ہے یعنی آپ یہ دیکھیے لگاری صاحب یا یار یا آپ جتنے بھی آپ ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ کو دیکھ کر ہو سکے لوگ ایکٹر بنے ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ایکٹر بنے ہو آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کو آپ کی طرح کو اسٹائل مارے ہوں ہاں جی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو دیکھ کر کوئی مزہ بھی بن جائے آپ کو لگتا ہے کہ میں آ گیا فور ایگزامپل اللہ کرے کہ یہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یار میں چھوڑتا ہوں اور آپ ایک اس کا ایک کرتے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یار یہ مطلب یار یہ پچاس سال تک یہ شخص جس میڈیا کی فیلڈ میں رہا اور اسے چھوڑ دیا یار مجھے بھی چھوڑنا ہی چاہیے بالکل اور آپ کو ایک اگلے ہی پتا چلے گا فنا ساٹھ سال پرانا تھا آپ کی فیلڈ کا آپ کو اس اسے بھی چھوڑ دیا کوئی تو اسٹارٹ لے گا نہیں لے گا لگاری صاحب وہ ہمیں دیکھ ریئیکٹ ضرور کرے گا کوئی تو اسٹارٹ لے گا ایسا ہوگا اور کیا پتا کہ اس کے بعد لگاری جی صاحب کیا پتا اس کے بعد کا جتنا بدلنا ہے وہ بدلنا آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں داخل کروا دیں جتنے آج تک ہم نے گناہ نہیں کیے دیکھیں گناہ کیا ہے گنا اپنی جگہ پر ہے گنا بہت خطرناک شے ہوتی ہے مگر اللہ کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہے نا گنا ہمارا بالکل وہ ایک لمحے میں ہمارے ساٹھ سال کے گنا کو لمحے بھر میں معاف کر دے اس کو کس نے روکا ہے اس رب کو کسی نے نہیں وہ قادر ہے وہ رب بے شک سچی چوبا بندہ اللہ معاف کر دیتا ہے لمحے میں معاف کر دیتا ہے سچی توبہ تو ہم نے کر لی اس کام سے نہیں ہوتی باقی نہیں اچھا، آپ قسم کھا سکتے ہیں ہماری جوس فریب شراب جوا چرچ فقیر کسی قسم کی آپ ہماری قسم کھا سکتے ہماری یہ یہ آپ نے اچھا، آپ نے لت اور ایکسپینس سے توبہ کر لیے انکم ہاں، سے توبہ نہیں آپ نے جو لتیں لگی تھی نا ہے دنیا جو لتیں لگی تھی ہاں۔ وہ لتوں میں بڑی ذلت ہوتی ہے بندہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں لیتا ہاں۔ ایسی لتیں لے لیتا ہے آدمی برے کام دو وجہ سے چھوڑتا ہے ایک اللہ سے ڈر کر چھوڑتا ہے ایک دنیا کی ذلت کی وجہ سے چھوڑتا ہے دنیا میں دلیل اتنی عزت دیتی ہے حضور دنیا دنیا جو ہے نا جو بہت بڑا سود خور ہوتا ہے نا اس کو بھی ہاں۔ چیف گیسٹ بناتی ہے ہاں۔ جس نے اللہ اور اس کے رسو سے اعلان جنگ کی ہوتی ہے نا وہ بھی ہمارے چیف گیسٹ بن کر بیٹھا رہتا ہے لوگ اس کے لیے بھی تالیاں بجاتے ہیں ہاں۔ نہ تالیاں بجانا جائز ہے نہ ایسے کوئی عزت دینا جائز ہے نہیں نہیں وہ اپنی طرف سے عزت دے رہے تھے الحمدللہ ہم پہ اثر نہیں ہو رہا تھا اب ہماری یہ کیفیت ہے کہ کوئی عزت دیتا ہے ہم جھوکی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں یہ عزت قبول بھی ہے یا نہیں اسی آپ جو ہے نا آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں واقع نہیں دے رہے ہوتے یعنی ہیں ذریعہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسی صورت آپ لوگ بنائیں جی، جی۔ آپ جو بھی اس وقت ہیں ایسی صورت بنائیں کہ کوئی مدنی ریولیشن آئے اور مطلب کہ لوگ آپ کے یہاں سے نکل کر دین و مذہب کی طرف آئیں نیکی کی طرف آئیں پرہیزگاری کی طرف آئیں ایک مرتبہ اگر یہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ آپ یوں ہیں آنا تھوڑا مشکل ہے آپ کو چڑھنا لیکن آپ کا وزن اگر ادھر پڑ گئے نا ایک دن تو یہ راستہ یوں ہو جائے گا یہ جتنے پیچھے پڑے نا سارے نیچے آ جائیں گے یہ اتنا احساس تو ہمیں ہے میرے میرے اکثر آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے میں اکثر انٹرویوز میں بلاتے ہیں لوگ شوز میں یہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں ایوننگ شوز ہوتے ہیں اکثر مجھے بلاتے ہیں اور اکثر وہ سیاست وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں اور پاکستان کے حالات کے بارے میں خصوصاً بات کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے آج کل جو ہو رہا ہے لڑائی صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کے سیاست کے بارے میں کچھ بھی تو ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے اور میرا پچھلے تیس چالیس سال سے کہا کہ جی یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے بیٹھ کر ایک گھنٹہ ملک کی حالت پر تبصرہ کریں گے تو لوگ ملک کو توڑنے میں لگیں جب نکلیں گے باہر سب سے پہلے موسم خود ہی سگنل توڑ کے جا رہے ہوں گے ہاں جی۔ مرنے کے بعد پر غور کریں آپ جی جی ہماری جتنی بھی ایکسرسائز ہیں مرنے کے بعد یہ ہمیں پوزیٹو دکھائیں گے یا نیگیٹو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اللہ نفس ما قدمت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ہر جان جانے ہر جان دیکھے کہ گل کے لیے کیا بھیجا قیامت کے لیے آپ کی گفتگو سے نا آج جو باٹم لائن ہم سب کو ملی نیچے یہ میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ میری جیسے پینتالیس میں جاتا ہوں نماز قضا میں نے نہیں کی یا پندرہ سال میں نے قضا بھی پڑھی ہے اور اس یہ جو آج کی گفتگو سے جو مجھے سبق ملا وہ یہ ملا کہ ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے عمل میں کمزور ہیں اور عمل کی کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے ایمان کی کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے یاد رکھیے جب انسان پر نزا کا وقت آتا ہے نا تو شیطان ماں کی اور باپ کی صورت میں آتا ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اچھا شیطان ماں اور باپ کی اور دوست اور احباب کی صورت میں آتا ہے اچھا۔ نزا کے وقت اور آ کر کہتا ہے کہ ماں اور باپ کی صورت میں آ کر کہتا ہے کہ دیکھ یہودی مذہب اچھا ہے تو یہودی ہو جا ہم تج سے پہلے دنیا سے چلے گئے یا کہے گا کہ عیسائی مذہب اچھا تو عیسائی ہو جاؤ یہ نزا کے وقت موت کے وقت یہ امتحان ہے جو بندے پر پڑتا ہے کیونکہ شیطان کا ٹارگیٹ ہے مسلمان کا ایمان برباد کر کے یہ دنیا سے جائے یعنی یہ شیطان کا ٹارگیٹ ہے کہ یہ مسلمان کا ایمان ضائع ہو جائے جب یہ دنیا سے جا رہا ہو اب یہ بالکل لاسٹ مومنٹ ہے اور یہ اپنے سارے مطلب کے داؤ لگا دیتا ہے دوست آتے ہیں یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب بندے پر رحمت ہوتی ہے نا اس کا ایمان بچ جاتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ کیا آپ کے ہم سب کے بارے میں غور کریں اتنی ٹف فائٹ ہے لاسٹ مومنٹ پر فائنل راؤنڈ ہے یہ چودواں راؤنڈ ہے یہ ایک طرح سے ایک فائنل راؤنڈ ہے بندہ تھک جاتا ہے یار نزا کا عالم ہے سر میں درد ہو تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی نزا کی سختی اور روح نکل رہی ہوگی اس حالت میں شیطان آ کر ہم سے لڑے اور ہمیں اسے لڑنا اپنے ایمان سے وہ ہاتھ سے تو لڑنا نہیں ہے لڑنا ایمان سے اور ہم موت کی دہلی سے جب پہنچے تو ہمارا ایمان کمزور ہے ہاؤ کین ہم کیسے لڑیں گے اس سے اور اس ٹین پر اس نے اگر ہم کو پچھاڑ دیا گرا دیا لا نہ کرے لا نہ کرے ہمارا ایمان ضائع ہو گیا لا نہ کرے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے تو یاد رکھیے جو ایمان ضائع کر کے دنیا سے جائے گا اس کے لیے جنت نہیں ہے اللہ نے جنت صرف ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور ایمان کی مضبوطی جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ نماز کے ہم نماز پڑھ پڑھتے ہیں ادا نہیں کرتے لیکن وہ بات جو جیسے کہا نا کہ وہ نہیں ہوتی ہم بس یوں ہاں، آپ کیوں ڈیلے کریں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جب آپ ایک چیز کو ریئلائز کرتے ہیں بالکل تو لیٹ چیک بالکل ابھی شروع ہو جائے کوئی عرض نہیں ہے بالکل ہمارے موبائل لیکن آپ کے ساتھ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے نماز کا تو پتہ ہی ہے ہم خود غفلت کرتے ہیں نہیں یہ نماز درست کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ نماز درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فرسٹ کرنا پڑے گا کہ غسل فرض کب ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، جی۔ پھر غسل فرض ہو جائے تو اترتا کیسے اچھا کپڑے ناپاک ہو گئے تو پاک ہوں گے کیسے اب جب نماز کے لیے آئے تو پھر وضو کرنا کیسے اگر وضو کرنے کی حاجت ہے تو وضو کے فرائض کیسے ادا ہوں گے پھر وضو کا طریقہ سیکھیں اس کے بعد آئیں پھر نماز کے لیے جب قیام کرنا ہے پھر نماز پڑھنی کیسے ہے پھر نماز کے اندر جو قراعت کریں گے وہ پڑھنی کیسے ہے سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے دیگر صورتیں کیسے پڑھنی ہے تصویرات کیسے پڑھنی ہے تقریبات کیسے پڑھنی ہے یہ سب جب تک یہ پوری سیکھیں گے نہیں ایک بار سیکھ تو لیں ماشاء اللہ یہ مطلب یہ دو گھنٹے کا کام ہے یہ کمیاں تو ہیں میں نہیں کہتا کہ دو گھنٹے کے اندر نماز درست ہو جائے گی بالکل ایک list within two hour ان شاء اللہ آپ پر یہ چیز ڈکلیئر ہو جائے گی کہ میری کمزوری کہاں ہے جب تک کمزوری ڈکلیئر نہیں ہوگی آپ کمزوری دور کیسے کریں گے بالکل صحیح فرمایا کمیاں وہی کمیاں ہو رہی ہے آج یہ سوئچ لگا دیتے ہیں سوئچ لگا دن کے ذریعے آپ کب تک یہاں کب تک ہیں میں تو آج جاؤں گا چار دن میں تو ان کے ساتھ وہ آج میری واپسی ہے کتنے بجے دو بجے دو بجے انیس صاحب میرے خیال سے انیس بھائی روز دو دور ہے <laughs> تو ابھی تو بہت دور ہے جو آپ اگر کب تک شام ہوں کوئی ایسی صورت بنائے مبلگین یہاں بیٹھے ہیں کتارا جیسے ہم ریکارڈنگ پر ہیں کیا ہے ہم تو بیٹھے تبلیغ کے لیے نیکی کی دعوت کے لیے ہمارا اصل فیلڈ تو نیکی کی دعوت یہ تو میرے سامان سر لاہور میں ہے اور عمران بھائی بات ہے کہ میں تین چار دن سے یہ ماشاء اللہ بڑا پیار محبتیں یا تو وہ رحمتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ ایسا میں اگر ایسے لیٹا بھی ہوں نا تو یہ نیز بھائی دیکھ رہے ہیں اور یہ مجھے کہتے کیسے نیز بھائی کہ یار تھوڑا سا لیٹ جاؤ تھوڑا ریسٹ کر لو ابھی پھر بیان کوئی بات نہیں نہیں آئی اب تو وہ قوت بھی نہیں رہ گئی پاکستان میں عمران بھائی بڑی بدنصیبی ہے پاکستان کے اندر نا پاکستان میں آرٹسٹ نا چالیس سال کی عمر کے بعد جا کے ہٹ ہوتا ہے بالکل دیکھیے آپ لوگ آرٹسٹ ہیں آپ کو لوگ آرٹسٹ سال ایج ہوگی میں کرتا ہوں میڈیا چیریئر آپ کا جب بند ہوتا ہے آپ آرٹسٹوں کا نارملی طور پر کیا حال ہوتا ہے یہ سب آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہتے نا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چلیں آپ اب دعا کر دیں آج کے کوئی ہمیں اللہ اللہ ہمیں نیکی پر چلنا نہ سیکھ ایسی چھت دے دے ہاں۔ جس میں ہمیں نا گھر سے کوئی نکالے نا لیکن ایسی دعا کریں ابھی تو گھر کو قبر تو سمجھو ہم چپ کر ڈھک کر بچوں کو اللہ کرے کہ ہم نیکی اور پرہیز گاڑی کے راستے پر چلیں دیکھیں نیکی اور پرہیز گاڑی کے راستے پر چلیں اور حقیقی میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے نیکی اور پرہیزگاری کرنے اور اس پر ثابت رہنے کی توفیق عطا کریں کیونکہ پتہ نہیں کب کس کے لیے کون سا وقت آ جائے کون گناگار یا کون دین سے دور کب دین کے اندر آ جائے اور کون دین پر چلنے والا دین سے دور ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے ہم میں سے کسی کو بھی تقبر لائق نہیں ہے ٹھیک ہے کہ میں اچھا یہ برا میں اچھا یہ برا اچھا وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر گیا جس کا خاتمہ اچھا ہوا تو اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا لہذا میں آپ سے جو فائنلی ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پلیز اپنی نماز درست میں لیں یہی بات آئی ہے ہماری ہم کہہ رہے کیا ہے آج وہ احساس ہوا شدت سے مجھے کہ میری نماز نہیں کمی ہے ورنہ سب برائیاں ختم ہو جاتی اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل اس میں کوئی دیر از نو کوشچن سب آرٹسٹ بیٹھے ہوئے یہ تو اس کو بیٹا کبھی بھی نہ سمجھنا کہ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے یہ ہے ہی یہ بالکل اس میں میں بالکل ہمیں یہ چسکا ہے جن کو ہاں۔ اور بالکل سر میں بڑی سروسز ہے ہاں۔ چسکا ہے ہم چھوڑنا چاہیں اسے صبح ہی چھوڑ سکتے ہیں ابھی بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں جو یہ چسکا ہے جیسے کسی کو پان لگا ہوا ہے کسی کو شراب لگی ہوئی ہے ان شاء اللہ یہ ہے بس آخری پیڑے <laughs> جی، میری آخری بوتل ہے بس ابھی رہ گئی کل آخری کے بعد چڑھ سکے یہ چسکا ہے مگر جو لے نہیں رہے ہاں۔ جس دن لے لیا ابھی تو یہ شکر ہے کہ انیس بھائی ملے اور بھائی سارے ملے بھائی ملے سیل بھائی بیٹھے ہوئے سارے لوگ ملے ہیں احمد بھائی تو انہوں نے ہمیں بلایا ہم نے ان کی صحبت میں آنا شروع کیا تو الحمدللہ یہاں تک آ گئے ہیں امید ہے آگے بھی اب آپ کی بھی صحبت میں آ گئے آج آپ کو سنا ہے حضرت صاحب کو سنا ہے تو امید ہے کہ یہ سستے سے باہر یہ نائنٹی ون میں ماحول میں آیا ہوں داؤد اس سے پہلے میں ماحول میں نہیں تھا اس لیے مطلب ظاہر ہے جب میں ایک آدمی ماحول میں نہیں ہوتا نا تو اس نے بھی فلمیں ڈرامے اور سارا کے ماحول کو اس نے بھی چکھاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سب ہے تو چکھاوا ہوتا تھا اب یہ کتنا پرانا گیت کے بولتے جو میں نے آپ کو بیان کیے بہت پرانے آپ سے میں جب ہاں، بہت پرانے گیت کے بولتے ہاں۔ جو یہ چلتے رہتے تھے ٹیپ ریکارڈر کے اندر ٹھیک ہے اب ایسے کتنے کپریات گانوں میں بھرے ہوئے تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا اب اللہ تعالیٰ کو ظالم کر اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے ماض اللہ اللہ تعالیٰ تو فرصت میں بنایا ہے یار تمہیں ڈر تم ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے کلیمات استعمال کرتے ہو تو یہ کیوں علم کی کمی ہے اس میں کئی چیزیں بعض اوقات ایسی نکل جاتی ہیں جو کفر ہیں بالکل بندہ کافر ہو جاتا ہے ایمان سے ایمان خالی ہو جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا ایمان ضائع ہو گیا ہے ان کی کمی کی وجہ سے اس میں امیل سنتی کتابیں کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جی، یہ کتاب اگر آپ نے نہیں میرے پاس ہیں یہ انہیں تحفے میں دیجیے ٹھیک ہے اور میری ریکویسٹ کے اس کو پڑھیں تحفے میں بس دیں نہیں آپ وہ دعا تو یہ نا دعا میں جاتا ہی کچھ نہیں ملتا ہی ملتا ہے اچھا صوبے میں بھی ملتا ہی ملتا ہے جب نیچی ملتی ہو تو لے لینی چاہیے اور آپ جیسے لوگ آ کر ہمیں نیچے ہی دے کے جاتے ہیں لے کر کیا جاتے ہیں آپ لوگ ہم تو آپ کو موقع دیتے ہیں دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کا ایمان سلامت اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے ہم یہ کہ ہم جیسے بدکاروں پہ نظر رکھا اللہ کرے کہ ہم جگہ تو سارے آتے ہیں داڑھی والے یہاں عبادت والے ہم جیسے تو کم ہی آتے کیا پتا آپ بغیر داڑھی کے آخری بار آئے ہو آئندہ جب بھی ہیں ہوں یس جو ہے اگر موت کم از کم تیری شکل میں ایسے میں چلے جائیں آگے <laughs> <laughs> وسلم کے اب یہ دیکھیں داڑھی بھی ایک عجیب مسئلہ ہے یہ دیکھیں کہ ان سے پوچھیں تو یہ تو چلو ایک تو بےچارے مجبور نہیں کریں شاید سوچتے ہوں گے کہ داڑھی کی تزیق ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ داڑھی لیں تو گندے گندے رول کرتے ہیں تو اس میں داڑھی کی تصدیق ہوتی ہے لیکن عام بندے جو ہیں وہ داڑھی صاف کیوں کرتے ہیں یہ نہیں سمجھ سر کہیں سے پوچھا میں نے یا تم شیو کیوں کرتے ہو جس سے بھی پوچھتا ہوں آگے سے کرتے میں نے کہا کام کرتے ہو صبح اٹھتے ہو آئینے میں یوں دیکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے تو شرم بھی نہیں آتی کوئی وجہ تو ہوگی آخر کیوں کرتے یہ کام تم صبح صبح لیکن کسی نے آج تک نہیں جواب دیا کہ کیوں ہم لوگ کلچر بن گیا فیشن بن گیا ہے لباس کا کپڑوں کا چہروں کا آج کل بالیوں کا جی، کڑے بڑے کا ہاں، کا اس یہ سارا کلچر مگر یہ بالکل ماحول سے ہوتا ہے سر میرے بچے دو حفظ کیے انہوں نے جب حفظ کیا تو دستار بندی کے لیے بلایا انہوں نے مدرسے سے کہ یہ بچے آپ کے ہوئے ہیں تو دستار بندی کے لیے وہ مسجد میں وہاں انہوں نے آپ سب کو سننے کی بات ہے انٹرسٹنگ تو وہ وہاں پہ مسجد میں دستار بندی ہو رہی تھی اسی طرح جیسا مسجد بڑی تو وہاں پہ میں بھی چلا گیا انہوں نے والدین والدین کو بلایا تو والد سب بیٹھے ہوئے اب دو سو بچے حفظ ہوئے تھے تو ان میں میں بھی بیٹھا ان باپوں میں تو جناب وہ جو والد بیٹھے تھے تو میں وہاں وہ دستار بندی ہو رہی بچوں کی تو میں نے ایک نظر جو یوں دیکھا داڑیاں داڑیاں دو سو دو سو بندے بیٹھے ہوئے ادھر تو داڑیاں اور قسم سے ایمان سے میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ ہوں مجھے ایسا لگا جیسے یار کیا خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں خوشرا سا بیٹھا ہوں بغیر داڑی یعنی وہ ایک باقاعدہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ وہ حسن بن جاتا ہے ہمارا حسن کا ماحول شیپ بن گیا ہے عورت نے چٹیاں کٹوا دی مرد نے داڑھی کٹوا دی کٹوا دی اور مردوں والی اصل میں دونوں چل پڑے ہیں اس کو عورت بننے کا شوق ہو گیا ہے بالیاں پہننی ہے چھٹیاں رکھنی ہے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے ابھی آج کل شادی بیاہ میں منگنی منگنی میں سنا ہے دوپٹے بھی لڑکے پہن کے ناچتے واچتے ہیں ہاں جی،, ہاں جی تو یہ کلچر چل پڑا ہے عورت تو جنون چڑھا ہے مرد بننے کا اب مسئلہ یہ ہے کہ مردانی وضع اختیار کرنے والی عورت جی اور زنانی وضع اختیار کرنے والے مرد پر لانت کی گئی ہے اب یہ دونوں کو سدھرنے کا نام نہیں لے رہے یہ بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں لکاری صاحب آپ لوگ جہاں میسج لے کے جا رہے ہیں کوئی ارادہ نہیں بل لکھو بلو دیکھ حدیث سے ہاں، بل لکھو بلو آیا ہاں۔ حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو ہاں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نیکی نہیں کر رہا نیکی کی دعوت دینا نیکی ہے سر ہمیں شرم آتی ہے یہ بھی اچھی چیز ہے نا آدمی کو بے شرم ہونا بھی نہیں چاہیے گاڑی صاحب نہیں وہ شرم یہ آتی ہے کیا یہ دل میں کیا کہتا ہوگا کہ کام کیا کر رہے ہو اور بات کیا کر رہے ہو حضرت موسا کلیم اللہ علیہ نبین والے صلاح السلام نے رب کے حضور عرض کی یا اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کو نیکی کی دعوت ہے برائی سے منع کرے تیری بارگاہ میں اس کا کیا حضر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے موسا میں اسے ہر کلیمے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں موسم اس سے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دینے پر جب اتر آتے ہیں نا ہاں جی تو ہمارے دل میں خود ہی نیکی اتر آتی ہے اور ہمیں راستہ مل جاتا ہے پرانے کریم میں واضح طور پر ارشاد ہے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ٹھیک ہے جی یہ تو ہو گیا قول و پہل کے تضاد سے بچنا یہ ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا حصہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا حصہ اسلام و دین نے رکھا ہے صحابہ کرم علی مردوان نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہم اس وقت نیکی کی دعوت دیں جب ہم نیک بن چکے ہوں اور کیا ہم اس وقت برائی سے روکے جب ہم برائی سے بچ چکے ہیں عرشا فرمایا نیکی کرتے رہو نیکی کی دعوت دیتے رہو برائی سے بچتے رہو دوسروں کو بچاتے رہو وہ گھڑی کب آئے گی کہ جب بندہ یہ کہے گا کہ اب میں نیک بن گئے بالکل بالکل ایسی گھر ہاں، جو یہ بولے گا میں نیک بن گئے تو اس کو بولو کہ پرائم سے دوبارہ شروع کر بھائی پرفیکشن تو نہیں پرفیکشن تو نہیں ہے نا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک بن گئی میں نے اگر کوئی مثال دو گا زندگی میں نیکیاں کی بھی ہیں تو مجھے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ میری نیکی میرے رب نے قبول بھی کی ہے جب تک میرا رب قبول نہیں کر لے میرے لیے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے تو اخلاص شرط ہے نا تو بندہ آپ آپ کے جو پروفیشن کے جو لوگ ہیں میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا آپ اپنے پروفیشن میں جائیں اور نیکی کی دعوت دیں یہ تو میں ڈیفینیٹلی نہیں کہوں گا پروفیشن سے باہر آئیں جو بھی خراب پروفیشن ہے گنا والا پروفیشن ہے اس سے باہر آئیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور لوگوں کو آپ بچانے کی کوشش کریں اور ان لوگوں میں اپنا نام لکھائیں دیکھیں آپ کا نام شاید کتاب میں آ ہی جائے گا لیکن ایک ایز اے آرٹسٹ آئے گا اور لوگ آپ کو ایز اے آرٹسٹ ہی یاد کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل ایک کتاب ایسی آئے جس میں آپ کا نام آئے کہ اس نے اتنے سال بطور آرٹسٹ گزارے اللہ نے اس کو زندگی کے حصے میں ہدایت دی اس نے توبہ کی اور آج اس کا نام اسلام کے مبلگین میں لکھا جا رہا ہے کیا جب یار اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر نبی پاک کو شہید کرنے چلے تھے راستے میں ہدایت مل گئی نا اور جو آقا کو شہید کرنے چلے تھے آقا کے جانثار بن گئے اور اسلام کے دوسرے امیر المومن بن گئے بے شک اس لیے کبھی بھی اس بات کو نہ دیکھے اور میں تو یہاں ہوں نہ یہیں ہوں نہ نکلیں ہم اتنی تبلیغ تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ یار تو معافی میں رہو اس کو تکبر نہ کرو کہ میں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ایکٹر ہوں یا بڑی اچھی ایکٹریس ہوں کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یار تو یہ دیکھو تم ہٹ ہو گئے ہو تو یہ سوچو کہ پتہ نہیں ادھر ہٹ ہو یا نہیں ہو تو رہو گنا گنا سے تو بندہ الٹا گرتا ہی ہاں جی، ہاں جی۔ گرتا ہی ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اٹھ رہا ہوں یہ وہ ترقی ماخوذ سمجھتے ہیں الٹی ترقی ہم غلط سمت جا رہے ہیں ہمیں ایسی گاڑی میں بیٹھنا ہے جو ہمیں مدینے کی طرف لے کے جائیں چلے ہم عمل کرنے کے ہمیں توفیق دیں خوش قسمتی ہماری یہ تو ہے کہ ہم جس گاڑی میں بیٹھے آپ تک تو پہنچ گئے تصویریں موبائل میں لے کے فیس بک پہ اپلوڈ کرنا یہ صحیح ہے کے اندر ہے جی۔ صحیح ہے باہر نکالیں گے تو غلط ہو جائے گا اگر کوئی آپ کی پکس لیتا ہے موبائل پہ آپ منع کرتے ہیں اس کو میں منع کرتا ہوں تو تو اسکرین کے اندر ہے میں کیوں منع کرنا رہا ہوں اچھا۔ میں ذاتی طور پر ایک دیکھیں ایک مذہبی آدمی کو عموماً یہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ وہ پوز دیتا پھر ہاں، میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ یہ کھڑے ہو کر <laughs> مطلب کہ پوز دینا کیونکہ اس سے کوئی نیکی کی دعوت نہیں ہے آپ میری کوئی چیز لینا چاہتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی لوگوں کو نیکی کی دعوت پہنچی پبلک کا کام ہو تو ٹھیک ہے ورنہ خالی خالی اپنا چہرہ دکھانے کا کیا فائدہ اچھا میرے والدین نہیں ہیں ان کی پرنٹ آؤٹ نکلے میں پکس تو اس کو میں گا ان شاء اللہ والدین کو راحت پہنچے گی ہاں والدین کو راحت پہنچے گی ان شاء اللہ کیا بتا خواب میں آ کر شکریہ ادا کر دیں ویسے ہی اچھا جی، شکر ہے اللہ کا اس بات کا شکر ہے کہ موبائل میں تصویریں فیملی کی اپنی کھینچی ہیں کہا نکلوا لاؤ تو میں نے کبھی نہیں نکلوائی میرے پاس میرے والدین کی بھی کوئی تصویر نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے اچھا، اللہ میں آپ بہت ٹائم ہو گیا آپ اچھا، اللہ بہت شکریہ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما گناہوں کو معاف فرما ہم یا اللہ ہم سب کی مقصد سچی توبہ کی توفیق دے سچی توبہ کی ہمت دے سچی توبہ کا جذبہ دے یا اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو تیری نافرمانی سے بچا ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمارا یہاں آنا قبول فرما اپنے پیارے حبیب کی سچی پکی غلامی ہمارا مقدر کر سلا تو وسلام علیکم رسول اللہ ویسے یہاں لگا کیسا آپ کو آنا بس بچتا صاحب آپ کا مائک نکال دیا آپ نے جی میں یہاں فرسٹ ٹائم نیند نکالا ہے جی لگا لگا ہوا اچھا اب فرسٹ ٹائم آئے میں پہلی بار آیا کیسا لگا آپ کو الحمد للہ آتے رہیں گے ڈیوٹیڈ لوگ ہیں آپ اچھا آتے رہیں گے بلائیں گے تو آ جائیں گے کب بلاؤں جب پھر آ جائیے پتا نہیں جب بلائیں گے آ ہی جائیں گے آتے رہیے اپنا مدنی مرکز سمجھیے ہاں جی دیکھیں یہاں آنا اللہ کے لیے وقت دینا ہے ماشاء اللہ اللہ کے لیے وقت دیں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں ابھی میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم ہے مشالہ بڑے مشہور ماشاء اللہ ہستی ہیں میں تعارف حضرت صاحب نے آج بڑا ڈرایا ہے کہ مجھے یہ اوپر لے کے آ رہے تھے بھائی تو آگے سے تین چار کریکٹر کھڑے ہوئے تھے تو ہم سارا سنا سرکار کو تو وہ اوپر آ گئے وہ کہیں گے خان جی انہوں نے بزت کر دیتا ہے فنکار پیچھے پہ گئے میں نے کہا بھائی انہوں نے کون سی بات غلط کہی ہے مش دین میں ہے انہوں نے کہا ہے بہت پیاری وہی بات کی ہے جو اللہ رسول نے جس چیز پہ بندے کے انہوں نے وہی بیان کی ہے اس سے زیادہ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ہاں۔ لیکن ایک چیز ہے ہی غلط ہے ہم اس کو مانتے ہیں وہی بات لگا رہی تھا ماشاء سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے ہم ریلائز کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ رانگ حالانکہ ہم پڑھے لکھے اچھے کالج میں پڑھے جو بھی سے خاندانی بیک گراؤنڈ ہمارا ساری فیملی پڑھے ہوئے گھر پہ ہر وقت لوگ بیٹھے ہوئے پڑھائیاں کر رہے ہیں بیٹوں نے ماشاء اللہ اتنی اتنی گاڑیاں رکھی وقت کاروبار کر رہے ہیں لیکن ہم اپنا فخر ہے انٹرویو ہے جا رہے ہیں خاص خاں خاص خاں وہ پروٹوکول نے ہمیں روکا ہوا ہے وہ جو جھوٹا ہے جس نے ہمیں جہنم کی آگ میں جلانا ہے ہم بڑے یہ یہ ساری باتیں ہیں جو اب آپ بڑی تیزی سے ہم پہ اثر کر رہے ہیں ہم نا فلم میں کام کر رہے ہوتے ہیں بدماش کا تو ایک دم وہ لڑکی اٹھانے آئے اور وہیں اس لڑکی نے اچانک اس نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی میری عزت بچا دو تو میں سیدھا ہو گیا ہوں میں ہیرو بن گیا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ انہیں کہ وہ ایک ہی فلاں میں کیا نہیں بھائی بہن بہن ہوتی ہے چاہے وہ دشمن کی ہو <laughs> یا دو ہاں، ہاں۔ یہ ہے کسی وقت بھی اب ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم ایک دم جو ہے نا چینج ہو کے ادھر سے یوں گن جو ہوگی ایک دم گن ہم لے آپ کی پوزیشن میں آ کے سامنے اور شیطان کے خلاف آپ بھی نعرہ لگاؤ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی آج میں نے کہہ رہا تھا میں نے کیا کہا تھا مجھے تلوار دے دو اگر تم نے فاروق اللہ آنے والے کہ ہماری جلالی ہماری طبیعت ہے نا جیسے ابھی میں ان کو سن رہا تھا تو میں ایک دم پھر میں بول نہیں رہا تھا میں شروع ہو گیا میں پاکستان فلم انڈسٹری کا چیئرمین بھی ہوں آرٹسٹوں کا یونین کا تین چار بڑی بڑی ایسوسی ایشن ہیں کسی کا میں جنرل سیکٹری ہوں بھی تو وہ بڑے بڑے لوگ ایکٹر ہمارے سے ہے گھبراتے ہیں کہ خان صاحب انہیں بول گی انہیں لیکن جو بات صحیح ہے ہم اس سے ڈنائی نہیں کرتے بہت خوشی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں ایک دو محفلیں ایسی ہوگی بس یہ کام نہیں چلے <laughs> یعنی کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا۔ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اور یہ اور میرے بارے میں جو مجھے لائے ہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ کہیں گے کہ یار یہ بڑا کمیٹیڈ آدمی ہے اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سب کہہ رہے ہیں نہیں ہم آنر کریں گے آپ کی باتوں کو <laughs> تو یہ سچویشن ایسی بن گئی کہ کسی وقت یہ بات وہی کہ چسکا اور وہ چسکے بیچ میں نا پیسے ڈال ہے وہ جو کیونکہ آپ سگریٹ ہاں۔ چھوڑنے جو پینے والا ہوتا ہے اس کو آپ کبھی کہیں کہ یار سگریٹ کو کہے گا سر جی بغیر ڈبی کو وہ کام دو تو ان میں کل چھڑ دیا ہاں۔ یا کسی طرح وہ بوتل والے کو ہم نے دیکھا حالانکہ ہمیں نہیں ہے ہم انڈسٹری میں مجھے تیس سال مسلسل ہو گئے ہیں تو لیکن کیا ہے نہ سگریٹ ہے نہ پان ہے نہ کچھ نہیں ہاں فلوانی کا شوق ہے دوڑ لگاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں واک کرتے ہیں صبح نماز پڑھی گلچن پارک چل گئے یہ شوق ہے ہمارے لیکن ہمیں آج تک وہ برائی وہ چیز ہم بے اثر انداز نہیں ہو سکی الحمد للہ یہ سب سے بڑی بات ہے جس طرح یہ ہیں خاندانی ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہر طرح کے رینک کے لوگ ہیں منسٹروں کے ساتھ میٹنگ ہیں سی ایم کو ملے ہیں پی ایم کو ملے ہیں گورنر کو ملے ہیں یہ ساری باتیں ہیں لیکن یہ ایک ٹھرک ہے ہمیں جو ہم ادھر لگے ہوئے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں غلط ہو جی سر اب یہ ٹھرک مجھے لگتا ہے کہ یہ چھٹے گا جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا پوچھا آپ کیا محسوس کیا میں نے کہا الحمدللہ ہم بٹکے ہوئے تھے آج ہمارا ایمان تازہ ہو گیا لفظ تھے میرے میں نے کہا آج جو میں فرسٹ ٹائم ان کے پاس آیا میں نے کہا ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جب بلائیں گے جب جہاں بلائیں گے میں حاضر ہوں تو یہ جہاں بھی انہوں نے کہا ہے تو الحمد پلس آج آپ سے اس وقت اس محفل میں آپ سے بہت زیادہ متاثر ہاں، آپ میں کچھ ہے بڑا اپنی ہے ایک ڈائلگ ہے نا لیکن ابھی میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے <laughs> میں ختم کر دیتا دین اور اسلام میں مذاق کی یہ مزاق جس طرح کا دیکھیں مزاح جس کو آپ خوش طبی کہتے ہیں مزاح سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں نہ جھوٹ ہے نہ کسی قسم کی کسی کی حق تلفی ہے دیکھ آپ کو جو کچھ اسکرپٹ ملا جی۔ یہ ملا وہ ایسا اسکرپٹ ہے کہ جو کسی مفتی سے ویریفائی کروایا گیا ہو نو پاسبل ہی نہیں ہے وہاں مطلب یہ گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے یہاں میں نام نہیں لینا چاہتا سینسر کرتا ہوں آپ ہمارے ملک میں چند برسوں پہلے ایک پکچر کا بڑا شورا ہوا اور اس پکچر کے اندر ہمیں باقاعدہ ایک سوال نامہ آیا کہ یہ پکچر ہے اس پکچر کے اندر یہ یہ سارے ڈائلگ ڈیلیوریاں ہوئی ہیں اسلام دین خدا وغیرہ وغیرہ ہم نے باقاعدہ اس سوال پر فتوا تیار کیا فتوے میں کئی چیزیں کفر تھیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بھی میڈیا ہے لیکن ہماری پریکٹس تک ہم اس طرح نہیں چلتے ہیں میں خود میرے ساتھ دو آدمی اور مفتی صاحب میں باقاعدہ پانچ فائلیں بنا کر اس ادارے سے ٹائم لے کر اس کی اتارٹی سے ٹائم لے کر اپنے ساتھ دو آدمی اور ایک مفتی صاحب لے کر ہم چار آدمی اس ادارے میں گئے ان کی جو اتارٹیز تھیں ان سے ہم نے ملاقات کی پہلے سب کے ٹیبلوں پر ہم نے فائل رکھ دی کہ پلیز چار سفے تھے ہم لوگ لمبا لے کے جائیں گے بےچارے پڑھیں گے نہیں انہوں نے تسلی کے ساتھ فائل پڑھی سر جی آپ کیا کہتے ہیں ہم نے کہا یہ حکومت شریعت ہے قوم گمراہ ہو رہی ہے انہوں نے دلائل دیے کہ جناب ہم تو یوں چاہتے ہیں ہم تو یوں چاہتے ہیں ہم یہ کانسپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب نے ایک ایک چیز کا وہاں جواب دیا کہ آپ جو چیز چاہ رہے ہو شریعت اس کو انڈوز کرتی ہے یہ تو آپ کی اپنی اختراع ہے نا جب اس سے کیا فرق پڑتا ہے شریعت کو پوچھو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے قرآن کو قرآن کہے گا کہ فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا شدید کہے گی کیا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا فکاہ کرام کہیں گے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا وی آر نوٹ اتارٹی ایک وکیل الگ ہے جج تو الگ ہے نا وکیل بولے کہ میں جج بن جاؤں گا ایسا نہیں ہو سکتا ایک عام آدمی وکیل نہیں بن سکتا مطلب ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ایک جج جانتا ہے جج وہ بھی جو سپریم کورٹ کا بہت ہائیلی جج ہوگا وہ کچھ اور ہی زیادہ جانتا ہوگا تو جو قانون ملک کے ایک جج جانتا ہے ایک جج ایک اتھارٹی ہے وہ ایک عام شہری تو نہیں نہ جانتا اسی طرح جو قوم شریعت قرآن و حدیث کے احکام جو ایک مفتی اسلام جانتا ہے نا وہ ایک عام مسلمان نہیں جانتا بولتا تو وہ بھی ہے میں بھی مسلمان ہوں میں بھی دین کو جانتا ہوں مگر تو مفتی اور عالم نہیں ہو جس طرح ایک عام آدمی اور ایک جج کو پاکستانی تو وہ بھی ہے پاکستانی تو جج بھی ہے لیکن ملک کے بائلوس کو جو جج جانتا ہے وہ ایک عام شہری نہیں جانتا اسی طرح شریعت کے احکام کو جتنا ایک مفتی جانتا ہے اتنا عام مسلمان نہیں جانتا جب جج کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو کام کیا نا آپ کے آپ نے یہ یہ قانون توڑا ہے ہم کہاں اپیل کرتے ہیں تو اپیل ایک جگہ جگہ اگر ہماری اسٹاپ ہو جاتی ہے صحیح اسی طرح جب ایک مفتی کہہ دے نا وہ مفتی ہے اسلام مفتی کہہ دے نا کہ نہیں یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے معاذ اللہ یہ کفر ہے تو پھر ہمیں کلام ہی کرنا چاہیے ہمیں وہیں اسٹاپ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے stop hand up because we are Muslim اور ہمیں کہیں نہ کہیں جگہ پر آ کر بھائی آپ کا جو پروفیشن ہے ایک کو آپ کا ڈائریکٹر ہے پیچھے کون ہوتا ہے پیچھے جو ڈائریکٹر ہے پروڈیوسر ہاں اسٹاپ بھائی کیا ہوا مینس یار میں نے تو صحیح کیا تھا بھائی جو مجھے چاہیے وہ نہیں کیا وہ نہیں کیا اب دیکھیے لوگ بیٹھا کریں ہم تو اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ بری چیز ہے ہمارے کسی ٹام میں بری چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا بری چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس برائی کا اظہار کرنا اور اس برائی کے سانچے میں ڈھل کر بیان کرنا ہاں جی۔ اس کی اجازت نہیں ہے قرآن میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے اس کی برائی موجود ہے تو پھر تو ایکٹنگ بدلتے خود بھی کی میں نے نا کہ ایکٹنگ کی کئی چیزیں ایسی آ جائیں گی کہ جب آپ یہ کرنے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو روکا جائے گا اس لیے دیکھیں میں آپ کو وہی بات جو شروع میں کی تھی وہ میں آپ کو دوبارہ عرض کروں گا کہ جو چیزیں سالوں میں جا کر ایک مسلمان کو سمجھ میں آتی ہیں جیسے ہاں۔ آپ تھوڑی دیر کے اندر آپ کو فیلنگس آپ کی پتہ ہیں آپ نے پینتالیس سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں چالیس سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پچھلے پینتالیس منٹ میں آپ نے ریئلائز کیا کہ یار میری نماز میں مسنگ موجود ہے ٹھیک ہے آپ کو کیوں نہ پتا چلا پینتالیس سال کے اندر چلتا ہے اگنور کرتے رہے اگنور کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن اب مزید تھوڑا سا پاورفلی طور پر آپ کو پتا چلا تو یہ چیز جب ہمیں پتا چلتی ہے تو پتا ہوگا نا تو جو چیز ہم کر رہے ہیں ان میں جو لینا پڑے گا کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں ایکٹنگ کوئی رول پلے کرنا اس کے بارے میں ہمیں شرعی رہنمائی لینی پڑے گی کہ میں یہ رول پلے کرنے جا رہا ہوں مثال کے طور پر ایک مرد ایک عورت بننے جا رہا ہے بھائی سب کو پتا ہے کہ یہ عورت نہیں ہے مرد ہے مگر اس کو عورت بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایون ایکٹنگ کے اندر بھی تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو باقاعدہ غور طلب چیزیں ہیں اور دیکھیں یہ جس آپ بھی ویری ٹو ہے جس انڈسٹری کی آپ بات کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈسٹری کی یلگار ہے گناؤں کا دلدل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر مطلب کہ ہم میں نے کہا نا ہم کوئلے کو دھونے کی کوشش کیوں کریں بہت میں آپ کی بات سے اتنا متاثر ہوا ہوں خان صاحب ریئلی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ یار جہاں کوئی ڈبیٹ نہیں ہے یا ایڈمٹ ہے یا ایڈمٹ اسٹیج آ جاتا ہے نا وہ ڈبیٹ اسٹیج ختم ہو جاتا ہے یا ایڈمٹ ہے کہ یار وی آر گوئنگ رونگ یہ اتنی پرفیکٹ اور اتنی نیٹ اینڈ کلین ڈسکشن ہے hmm. اچھا یہ ایک ہوپ ہے یہ آپ نے ڈسکس کی نا یہ چراغ میں موجود ایک تیل ہے جو ٹمٹماتا چراغ میں تیل ہے اور جو احساس ہے نا جو آپ کے اندر اس وقت ایک احساس ہے کہ میں کسی وقت بھی کمپلیکٹ کر سکتا ہوں یہ احساس ہے نا یہ بہت اچھی شے ہے یہ احساس ہی انسان کو واپس لاتا ہے جو بندہ ان دا ریئلائز کرتا ہے آپ نے مجھے تکلیف دی جب تک آپ کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی آپ اسے ایکسکیوز کیسے کریں گے جب بندے کو پتا چلے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں تبھی وہ معافی کی طرف بڑھتا ہے نا گناہ ہے نا یہ کفر کی دعوت دیتے ہیں بندہ جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو آگے ڈر ہے کہ اگلا قدم اس کا کفر میں نہ جا پڑے اسی لیے دیکھیے گناہ چھوڑنے ہی والی شے ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ ہے ہی غلط چاہے سزیرہ ہو یا کبیرہ ہو گودام جلانے کے لیے آگ کا گولا نہیں چنگاری کافی ہے بندہ مطلب شارٹ سرکٹ سے بھی ڈرتا ہے کہ میرے مسلمانوں کا ملک ہے اور دین کا کانسٹیٹیوشن آپ یہ پیار سے کہتا ہے کہ شہری کام نہیں کر سکتا پھر آپ سب لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے اور ان کو بند کرا دیتے ہیں ہم ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی ہم زبانی جہاز ہے نہیں عرض کرتا فزیکل کی بات فزیکلی ہوگا جب آپ معاشرے کر طبقے میں جا کر خوف خدا پیدا کروا دیں گے اسی معاشرے کے کسی نہ کسی طبقے نے نکل کر ہی آپ کے رولر پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھنا ہے ٹھیک ہے بیس کروڑ عوام پچیس کروڑ عوام چالیس کروڑ عوام جتنی بھی لے لیں آپ کا ایک کام لے لیں آپ کہ میں نے اس قوم کے دل میں خوف خدا پیدا کروا دینا ہے وہ کالج سے آئے گا یونیورسٹی سے آئے گا کسی نہ کسی ادارے سے آگے آئے گا نا یا تو سی ایس ایس کا کہیں بیوروکریسی کر رہا ہوگا تو کہیں اور کچھ کسی کیا کرو گے کیا کر رہا ہوگا جب آپ اس قوم کے دل میں خوف خدا پیدا کروا دیں گے اب وہ کسی بھی اسٹیج سے آ جائے اس نے بیٹھ کر وہی کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا معاملہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ پالیٹکس میں آ کر کوئی خیر کر لیں گے اس وقت جب تک کہ کسی کی برائی نہ کرو کوئی پالیٹکس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کو نافذ کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں فرمانیاں کرے بندہ اس کے تو مکلف بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو لاکھوں لوگ ہیں چھتیس سال دعوت اسلامی کی تاریخ میں کبھی دعوت اسلامی نے احتجاج نہیں کیا نہیں مگر یہ جہاد کی بات ہے ہمارا تو جہاد ہے قوم کے لیے ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہم کو بند کرنے کے لیے نہیں کیوں یاد کریں دکانیں بند کرنا سڑک بند کرنا لوگوں کو تکلیف دینا یہ ہر چیز اس کی اجازت نہیں ہے غلط چیز غلط طریقے سے صحیح کبھی بھی نہیں ہو سکتی کپڑا ناپاک ہے نا پیشاب سے پاک نہیں ہوگا ناپاک کپڑا پاک پانی سے پاک ہوگا اچھی مثال دے دی آپ نے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تبلیغ ہے نا ہاں جی۔ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں نا میں اس وقت دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اربوں ڈھائی ارب کے آس پاس دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں جی اس وقت آلموسٹ دنیا کی ٹو ٹوینٹی کچھ to twenty three percent twenty five percent Muslim population دنیا کی ایگزٹ کرتی ہے جی۔ ہم نے سب کو جا کر تبلیغ کر رہی ہے پہلے کلیمت الحق اللہ تعالیٰ کے کلیمے کو بلند کرنا اور اس کے لیے ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر رہا ہے جو جو مطلب کے لڑائی شیطان کے ساتھ نف کے ساتھ گناہوں کے ساتھ برائیوں کے ساتھ کر رہے جیسے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ اس وقت مجھے کہہ رہے ہیں عمران تم یوں لگ رہے تم یوں لگو تم یوں یوں لگ رہے ہو نائنٹی ون میں مجھ سے ملتے ہیں تو پھر آپ پوچھتے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے بدلا دعوت اسلامی نے آج نیچے کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بدلا دعوت ہمارے پاس ڈاکو بھی ہیں چور بھی ہیں اچکے بھی ہیں ایک سے ایک کریمنل سے کریمنل کے کا آدمی اس وقت دعوت اسلامی میں آ کر اس وقت تبلیغ کر رہا ہے نیکی کی دعوت دے رہا ہے معاشرے کو درست کر رہا ہے ہم جیلوں میں جا کر کام کر رہے ہیں کتنے قیدی ہیں اس وقت جیلر جو بھی آپ کا آئی جی جیلر ہو جس نے پانچ سالوں میں ہم کو دیکھا ہوگا آپ اس کو جا کے انٹرویو لے لیں بولے گا ہم سے تو نہیں سدھرا دعوت اسلامی والوں نے سدھار دیا کیوں کہ قیدی بھی تبلیغ مانگ رہا ہے دیکھیں پہلے کے دور میں جو تھی نا تبلیغ تھی پہلے لوگ جرم کرتے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا جیلوں میں ایک شعبہ ہوتا تھا نیکی کی دعوت کا امر بن مور وہ نہیں انل منکر کا وہ شعبہ ہوتا تھا وہ قیدیوں کو اس شعبے کے سپرد کرتے تھے وہ شعبہ ان میں خوف خدا جنت کی طلب اور جہنم کو خوف دلاتا تھا وہ چوری سے شراب سے جوئے سے بدماشی سے گناہوں سے تھوبا کر کے باہر نکلتے تھے اور چھوٹا مجرم جاتا ہے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے آپ کے بڑے بڑے لوگ اندر میں مطلب کہ مافیا گیری کر رہے ہوتے ہیں یہ سب پتا ہے لیکن ہم اسی جیل میں ہم دعوت اسلامی لے کر اسی جیل میں گئے ہم نے اپنے بیرکس بنائے مسجدیں بنائے مدرسے بنائے ہم نے عالم بنائے جیل کے اندر درس نظامی کراتے ہیں ہم جیل کے اندر تو یہ ہے اچھا لاکھوں اسلامی بہنیں جو بے پردہ آتی ہیں آج با پردہ ہیں آج پورے پورے برقے میں ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یہ کیسے ہو گئے یار ایک باپ اپنی بیٹی کو نہیں بدل سکتا دوپٹہ نہیں پہنا پا رہا الیاس قادری ایک بات کرتا ہے اسلامی بہنیں برقع پہن لیتی ہیں اللہ نے ان کی زبان میں تاثر ڈالی اب یہ دیکھیے لگاری صاحب کے تینتیس سال میں جو ریولیشن یہ شخصیت لے کر آئی ہے میں دنیا کے دو سو ملکوں کو جو اگر میں دیکھتا ہوں مجھے کہیں بھی اتنا بڑا ریولیوشن نظر نہیں آ رہا میڈیا کے ذریعے ایجوکیشن کے ذریعے اور فزیکلی لوگوں کو بدلا ہے نا آپ تو بدلنے والے لوگوں کے مائنڈ بدلتے ہیں حضرت صاحب نے لوگوں کے مائنڈ بھی بدلے ان کو فزیکلی بدلا اچھا آپ تو چلو ایک جس لائن کے ایکٹر کے عموماً نقل کی جاتی ہے آج کل فلاں کا ہیئر اسٹائل چل رہا ہے فلاں کا کتنا چلتا ہے دو چار تین سال سال اس لاکھ ہزاروں میں لاکھوں کا سیکھا چلو ایک طرف کے لیے روک لیتا ہوں احتیاطی طور پر مگر ہزاروں یگسٹر وہ ہیں اس وقت جو صرف ہم میری اسلامک آئی ہسٹوریکل پرسن کی گیٹ اپ کو نقل کر رہے ہیں ان کے یہ زلفے بھی ہیں امامہ بھی ہے چادر بھی ہے کپڑے بھی ہیں بالکل کیوں کہ یہ ادا پیارے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں یہ جو ریگولیشن ہے نا یہ کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر سے بھی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ ہمارے پاس یہ جتنی بھی سیاسی گروپ ہیں نا ان گروپوں کے جو بڑے بڑے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں بیٹھتے ہیں جیسا آپ آئے نا بیٹھے سنیں نا یہ آتے ہیں سنتے ہیں اب آپ اتنی بڑی اپنے آپ کو کہہ رہے میں یہ یہ چلا رہا ہوں یہ میں یہ چلا رہا ہوں لیکن آپ اپنے اندر ایک انقلاب پا رہے ایک اندر میں آپ فیل کر رہے ہیں کوئی بندہ میں لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے حالانکہ آپ کے سامنے پورا آپ کا اسٹیٹس موجود ہے مگر آپ کا دل کر رہا ہے یار نہیں یار یار یہ گلی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ ہیں تو اسی طرح جو اور شعبے کے اور اور جو طبقے کے لوگ ہیں وہ آتے جب یہ سنتے ہیں نا تو وہ کہتے یار ایک صوبائی وزیر تھے میں نام نہیں لیتا ان کے ان کا بیک گراؤنڈ پیر کھانے والا ہے تو وہ امیر سنت کے بعد ملنے کے تو امیر سنت کہتے آپ کہاں چلے گئے کہاں پھنس گئے ہو آپ کے باپ دادا تو پیروں والے تھے آپ کہاں اس وجہ آپ آ جاؤ واپس تو یہ تو ہم تو واپس بلاتے ہیں واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ کیونکہ واپس جب تک ہوں گے نہیں نا ستھرا راستہ ملے گا نہیں ہم لوگ اسی جگہ پر رہ کر کہتے ہیں کہ کوئی راستہ ستھرا ہو جائے نہیں ہوگا مانجا ٹوٹ جائے گا اگر مانجے کی کچھ کھولنی ہے تو بڑی سمجھداری کے ساتھ کھولنا پڑے گا ٹوٹے ہوئے مانجے کی گٹھان لگ سکتی ہے تو کہ ہمیشہ کچا رہے گا بھی کٹ جائے گی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا الحمد للہ جو میں لے کر آیا تھا خواہش آتے بابا جی سے ملاقات میری ہو گئی تھی یہ میں چل کر اور میں نے نیس بھائی سے کہا تھا کہ جاتے ہی میری بابا جی سے ملاقات ہونی چاہیے وہ ہو گئی اور آپ سے ملاقات ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ اچھا لگا